والصلاة والسلام على من أوتي مثل هذه الشريعة وعلى آله وأصحابه أولي هذه الطريقة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الذي سام سامعین السلام علیکم نا چیز اپنے اندر اور اپنے دوستوں کے اندر کفر کی مخالفت کی مخالفت دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے برے عادات اور اخلاق بھی محسوس کر مخالفت کر لینے سے دین مکمل نہیں ہو جاتا سکول کالجوں کو گالی دینے سے گالیاں دے لینے سے برا کہہ لینے سے دین مکمل نہیں ہوتا دین آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت طویل نصاب ہے بہت لمبا نصاب ہے اسلام کا کتاب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ سات سو تو محض کبیرہ گنا بتائے گئے ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے سات سو کبیرہ گنا الزواجر کتاب کے اندر موجود ہیں تو ان کا جاننا ضروری ہے پھر ان سے بچنا ضروری ورنہ ہر کبیرہ گناہ دوزخ لے جاتا بندے کو پکی بات اللہ تعالیٰ اگر نہ بخشنا چاہے تو سیدھا اللہ اکبر شریعت متحرہ پر عمل کرنے والے شخص کے لیے وعدہ ہے جنت اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا وعدہ خلاف نہیں کرتا المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف ہی نہیں فرماتا یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا کیا ہے وہ چاہے تو شریعت پر چلنے والے کے جاننا پھینک دے اس بے وقوف بے کہو سے تم اللہ تعالیٰ پر تو مت لگا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وعدہ خلاف ثابت کرنا چاہو ایک ہے قدرت کی بات قدرت اس کی ہے کہ وہ قدرت حاصل ہے کہ چاہے سب کو جہنم میں ڈال دے اور اس ڈال کر بھی آئین وہ عادل ہوگا یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا لیکن اس سے وقوع اس بات کا نہیں ہو سکتا اس بات کا وقوع نہیں ہو سکتا اس سے ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے متقی لوگوں کے ساتھ جنت کا اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمایا سبحان سبحان اللہ اللہ ہاں جو اس کے آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے آکام کی خلاف ورزی اس کے آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس نے ڈرایا دھمکایا عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک مذہب حق کے والوں کے نزدیک مشیت الہیہ کے تحت ہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا لیکن ان کے ساتھ بخشنے کا وعدہ نہیں بخشش کا وعدہ مستقی لوگوں کے ساتھ اور صاحب شریعت لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے اور وہ وعدہ اپنا خلاف نہیں کرے گا نہیں کرتا اور جو اس کے خلاف چلنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کو دھمکیاں دی ہیں ان کو ڈرایا ہے اگر رحم کرنے پہ نہ آئے تو دودا خون کی پکی ہے اور اگر رحم کر دیں تو اس کو روک سمجھ نہیں آئی میں نے کہا اپنی کائنات میں اپنے مخلوق میں واحد مالک تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ انتہائی خطرے میں خلاف شرح چلنے والے انتہائی خطرے میں ہیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ سنتے چلے جائیے کہ شریعت متحرک کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بہت بڑے حصے کا جہنم میں جانا یعنی فیض آتی بہت بڑا حصہ اس کا جہنم میں جانا یہ قطعی یقینی اجماعی ہے اس کا منکر کافر ہو جائے گا ہاں جی کیونکہ اگر کافر نہ ہو تو کم از کم اتنا ہوگا کہ گمراہ مذہب ضرور بن جائے گا اس کو من کر اعلی سنت سے خارج ہو جائے گا سمجھ نہیں آ رہی لزوم میں والوں کے نزدیک تو کافر ہو جائے گا اور التظام کفر والے جو ہیں حضرات ہیں ان کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا تو گمراہ بدین ضرور ہوگا عالیہ سنت سے خارج ہو جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا جہنمیوں کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے یہ بالکل اعلی سنت کے ضروریات مذہب میں سے ہے یہ بات ہاں جی یہ پکی بات ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں بلکہ عوام و خواص جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے ضرور شفاعت کریں گے تو اگر جائیں گے نہیں یہ نظریہ رکھا جائے کہ کوئی جائے گا ہی نہیں مومن کلمہ پڑھنے والا تو تو شفاعت کا انکار ہو گیا اس شفاعت کا اس شفاعت کا انکار ہو گیا یہ قسم کی جو شفاعت ہے جہنم سے نکالنے کی شفاعت کا تو انکار ہو جائے گا تو کتنے خبیص لوگ ہیں وہ ملا وہ جو ہلا جو کہتے ہیں شبیر شاہ کو جیسے اور کہ ہم تو جائیں گے نہیں کسی اور نہ جانا ہم تو بات سن ہے ہم تو ظالم اگر جائیں گے نہیں تو کوئی جانے والا کوئی جانے والا بھی اگر نہیں ہے تو پھر شفاعت کس کے لیے مانتے ہیں اتنا مت واسطے سمجھ نہیں آئی یہ نظریہ رکھنا صرف بھاپی اور وہ دوسرے لوگ جائیں گے اور سننی کوئی جاننے میں نہیں جائے گا یہ اعتبار رکھنے والا خود آگے سننا رہے ہے یہ پورے حقوق سے میں کہہ رہا ہوں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ شریعت متحرہ مطالعہ کی کتابیں علماء حقانی ربانی کی کتابوں کتابیں پڑھنے کے بعد میں مکمل وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے اور یہ بیان کرے لوگوں کو بتائے کہ جی جو ہے نا جو جہنم میں سنی کوئی نہیں جائے گا سب آپ ہی جائیں گے فلان جائیں گے ایسا شخص یہ اعتقاد رکھنے سے سن خود سنی نہیں رہتا سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے پتا نہیں کن کن لائنوں کو تم سنتے ہو کن کن مردوتوں کو سنتے ہو کن کن جوہلا حدیثوں کو سنتے ہو یہ میرے بیانات سن کر تم ضرور اندازہ لگاؤ گے کہ جتنے ملا مقررین پھر رہے ہیں ان کی تقاریر سن نہیں رہا سننے سے خود تو ہو جائے گا آدمی اور جلسہ کرانے والا تو بطریقے اولا دودھی ہوگا کیونکہ اس نے تو پتہ نہیں کتنوں کا بیڑا کر کر دیا اس لائن کو بلا کر یہ ٹوکا ہے یہ فلان ہے یہ عرفان شاہ جتنے مقررین اس وقت بھی زمانہ چل رہے ہیں سارے بےمان منافقین جو ہلاک و بسا ہے مدل ہیں بال اور مدل ہیں خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے سمجھ نہیں آئی میری بات سوائے انہی لوگوں کے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری باتیں ہی بیان کر دیتے ہیں سمجھ نہیں آئی یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا الحمدللہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات کو لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات وہ لوگ نہیں کریں گے جن کو ہم نے اجازت دے ہے کتاب کرنے کا اتنا تو بات ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ خود لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے ہاں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے ان کے اندر خامیاں کافی ہیں کمی کافی ہے لیکن یہ کبھی نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ کو گمراہ کرنے والی بات نہیں کریں گے سمجھ نہیں آئی میری بات ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ علماء ہے اور نہ خود وہ اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اتنا ہے کہ ہماری باتیں سننے کی وجہ سے اور ان پر پابند کار بند رہنے کی وجہ سے وہ گمراہ نہیں کریں گے ان کو دال مدل نہیں کہہ سکتے اور جو لوگ اس فکر سے باہر ہیں وہ لین مدلین ہے بہت گمراہ ہے اور لوگوں کو یا مرتدین ہے اور مرتد کرنے والے میں اس ابتداد کے بعد تعلیم سب کو کہہ رہا ہوں رہا مسئلہ ابتداد کو اس کے اندر تعلیم نہیں کرتا لیکن کافی حصہ مستیب کا چل رہا تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے مذہب حق کے مطابق توجہ بھائی توجہ ان کو جگا دو یہ سو رہے ہیں اللہ کے بندے سونے کے لیے آئے ادھر کیا سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ ہاں توجہ کرو اس لیے جگایا ہے کہ آئے ہو اتنا سفر کر کے آئے باتیں نکل رہی ہیں آپ سے پہلا کیا آپ سمجھ نہیں آئی یہ میرا آج کا موضوع اس طرح کا موضوع میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں لگایا حدیث اچھا تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی جو آدمی یہ کہے اور یہ بات یہ جو اب میں بیان کروں گا کیا کہے اس کو پہلے بیان بھی کر چکا ہوں سمجھ نہیں آئی جو آدمی یہ کہے تمبی اس پر خبردار رہو یہ کیا کہنا چاہتا ہوں یہ سننی کوئی دوزخی نہیں ہے کوئی دوزخ میں جائے گا ہی نہیں اتنی بات کہنے سے اور سمجھنے سے کان رکھنے سے پہلے سننے سے خارج ہوتا بے شک مبلین کے سامنے آ گیا گمراہ گمراہ ہو گیا سمجھ نہیں آئی بات ہاں یہ تاہین نہیں کریں گے سنت و جماعت نیچری کی بات نہیں کر رہا یہ مروجہ ملا جو ہے یہ بالی مدین ہے یا یہ نیچری ہے ان نیچری کی بات نہیں کر رہا صحیح العقیدہ سننی ہو تو تاہین نہیں کر سکتے معین نہیں کر سکتے فلاں دوزخ میں جائے گا فلاں دوزخ میں جائے گا یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلاں نہیں جائے گا فلاں نہیں جائے گا کوئی پتہ نہیں کس جائے گا لیکن اتنا بات ہے جن کے اندر علامات دوستخیوں کی ہوں گی ان کے متعلق یہ شک ہو سکتا ہے یہ چلا جائے یا یہ گمان ہو سکتا ہے یقین نہیں فیصلہ نہیں دے سکتے اور جو آدمی جس کے اندر علامات کی ہونے کی نہیں ہے جیسے علی اجمیری میاں شیر ربانی بولڑا اہل ہے جو التقوا ہے ہم اہل المغفرت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بخشے ہیں لیکن یہ نہیں کہیں گے یقیناً حتمی فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ داتا ہاں اتنا ہے ان کے متعلق گمان رکھیں گے دن رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لیکن ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت میں ڈال دیجیے اس کا کیا ہے لانتی آدمی ہے جو ایسے ایسے مستقی بزرگوں کے لیے ہاں جی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اہل التقوا لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف سبحان سبحان اللہ اللہ سمجھ نہیں آئی اب جناب جب حقیقت یہ ہے تو کبائر گناہ سے بچنا فرض ہو گیا جہنم سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہو گیا برے اعمال جہنمی ہونے کی علامات ہے نیک اعمال برے اعمال سے اجتناب نیک اعمال جو ہے ان کے ساتھ اتفاق یہ انسان کے جنتی ہونے کی علامات ہیں اور ان کا علامات اس طرح ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالیشان شان صحیح حدیث سے ثابت فرمایا کل لوگوں کو یہ سر اللہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا اللہ کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا یہ ہے تو آپ صحابہ نے عرض کی یار صوفہ فیم عمل عمل کس بات کے لیے نہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ڈال سبحان اللہ فرمایا کلو کو مجسروں نے شبھان جو آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کے لیے اس سے سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ عمل ہوتے ہیں کلو کو مجسر ہر ایک آدمی پر اس چیز کا عمل آسان بنا دیا گیا ہے جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اگر جہنم کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے تو جہنمیوں والے اعمال اس سے آسانی کے ساتھ ہو رہے ہوں گے اگر وہ جنت کے لیے بنایا گیا ہے تو جنتیوں والے اعمال اس سے آسانی کے ساتھ حجی ہاں حجی ہاں، ہو رہے ہوں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اعمال علامات ہے رسول اکرم کے حدیث کے ساتھ غائب ہو رہا ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی اب امال کا مقصد تو سامنے آ گیا نا ایمان سے بتاؤ جیسے آپ دیکھتے ہو جیسے آپ دیکھتے ہو کہ یہ جی سرکاری وردی کے اندر ہے تو یہ علامت ہے اس کے سرکاری ہونے کی ایسے ہے نا تو اسی طرح بھائی تو شریعت متحرک کے لباس میں ہے لباس تخوا نہ خیر جو لباس تقوا میں ملبوس ہے اس سے ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ کے جنت میں بھرتی ہونے والے لوگ ہاں جی۔ سبحان اللہ سمجھنے علامات ہیں کیا ہے علامات مجھے بات نہیں ہوتی یہ کلا کا مسئلہ ہے لیکن علامات کو ہے پہچان تو ہو جائے انتہائی جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی ہو یہ یہ نوز بلّہ ذالک اللہ تعالیٰ پر سہمت لگاتے اور اس کو بے قدرہ ظاہر کرتے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے مالکم کیسا فتح کم تمہیں کیا ہوا تم کیسے فیصلے کرتے ہو اتنا بے قدرا اور نا شکرا تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو نیکی کرتا اس کی قدر کرتے ہو میرے ساتھ کوئی نیکی کرے گا اور میرے شریعت مطالعہ اور میرے دین کے ساتھ جو نیکی کرنے والا شخص ہے وفا کرنے والا شخص ہے میں اس پر زیادتی کروں گا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو تمہیں جنت دے دوں اور اس کو دولت میں ڈال دوں تم کیسے فیصلے کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے زمین کو ایسے خبیص اندھے لوگوں کے زمین کو سنچھوڑ رہا ہے کہ خبردار کسی غلط فہمی میں مت رہنا میرے پاس یہی ہے نظام جس طرح ادھر تمہارے اندر ہے یہ نظام فطرت ہے اس سے تم اللہ ظاہر معلوم کرو ہے ہاں جی کے اندر کیا ہوگا ہے جی حقیقت میں یہاں پر بھی اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہ یہاں پر ثابت کر رہا ہے ہمیں دیکھ لو اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تم اس کی قدر کرتے ہو برا سلوک کرتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے میرے پاس بھی اسی طرح ہے لہذا جو آئے گا ادھر میری شریعت پر چل کر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر کے آ رہا ہے وہ نیک سلوک کر کے آ رہا ہے وہ شخص میری شریعت پر چل کر میرا بردار جو بند کر آ رہا ہے تو اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میں شکور ہوں شکور ہوں میری یہ شان ہے کہ تم احمد عمل تھوڑا کرتا ہے میں جدا اس کو زیادہ دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو شکور ہے ہم بے قطرے ہیں ہم نا شکور ہیں وہ شکور ہے ہم نا شکور ہیں نا شکور یہ یہاں پر اگر خچ مارے تو ایسی مار سکتا ہے وہ ذات پاک کیسے کیسے کام کرے بھائی جو ان لوگوں کی بکواس کا جواب ہو گیا ان کی خرافات کا یہ جواب ہو گیا جو بکتے ہیں اس کو وہ کیا ہے ماول مولوی جی جاؤ نماز پڑھو تاکہ کا یہ سالو جنم چھوڑ دے یہ بکواس کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے جو کرتے ہیں یہ ان کی یہ ان کی سبحان اللہ ان کی تعریف کی ہے یہ تعریف اور سردرش ان لوگوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی بولو اب جب اللہ تبارک و تعالی نے احمد کو جنت اور دوزک کے داخلے کی علامات بنا دیا تو میاں پہچان بنا دیا ہے تو بھائی اپنے آپ ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم کوشش کریں کوشش کریں تاکہ اپنی کوشش سے کم از کم اتنا تو ہو کہ یہاں دنیا میں اپنے اندر وہ علامات پیدا کر لیں آگے فیصلہ دیکھیں گے کیا کرتا ہے یہ ڈرتے رہنا ہے یہ ڈر یہ ڈر بھی یہ ڈر بھی اللہ و تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت کی علامت سمجھ نہیں آئی لیکن میں تو میں اب یہ سلسلہ اس وجہ سے چلا رہا ہوں یعنی اسکولوں کالجوں کی برائیاں یہ وہ اور بھی کافی گنا قبائر میں نے بیان کیے تھے لیکن بہت سی چیزیں رہ گئی جن کی وجہ سے ہمارے دوستوں کے اندر میرے اندر خود اور میرے دوستوں کے اندر وہ کبیرا گنا اور بڑے بڑے جرائم ابھی پائے جا رہے ہیں جو باطنی جرائم کچھ ظاہری ہے زیادہ تر ہمارے اندر باطنی جرائم ہے اندر دل والے جرائم گنا جو ہیں وہ بڑے بولے گنا ہوتے ہیں ہاں جن کا پتہ نہیں چلتا وہ مولک کہیں اتنے بڑے مولک کہیں کہ ہر گناہ کی سزا جہنم ہے سخت ترین گناہ ہے یہ جہنم تو آخرت میں ہوگی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے معرومی حتیٰ کے بزرگ امام حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں ہمارا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں فرشتے نہیں آتے تو آپ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک بزرگ لوگ اور بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پاک اللہ تعالی کی طرف سے رحمت لانے والے فرشتے جب تصویر جہاں پر ہو جاندار کی اس وہاں پر نہیں آتے جب ہمارا کتا ہو وہاں پر نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے رحمت علاج نکل چکی اور ہم نے جان بوجھ کر نکالی ہوئی جو لڑائیے فساد لانتے جو گھر میں برستی ہیں وہ اسی وجہ سے برستی ہیں جو رحمت لانے والے تھے ان کو تو ہم نے سکول کی کتابیں ان کے اندر گندی تصویریں کیا کیا تصویریں اور ہر گھر کے اندر پھر یہ پیر و خنزیروں کی تصویریں عام ہوتی ہیں اور جو پیر خنزیر نہیں ہے واقعی پیر تھے واقع تک پیر تھے بابا فرید ان کی جھوٹی من گڑت تصویریں اور اگر صحیح بھی ہو تو اور زیادہ کبیرہ گناہ ہو گیا کیونکہ فرشتہ جس تصویر کی وجہ سے نہیں آتا گھر میں رحمت کا وہ ہر طرح کی تصویر ہے یہ نہ سمجھنا کہ کسی بزرگ اور غوث اعظم کی تصویر اگر لٹک رہی ہوگی تو وہ اس میں فرشتہ آ جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا پیارا ہے وہ اللہ کا پیارا تھا یہ تصویر اللہ کی پیاری نہیں ہے وہ اللہ کا پیارا تھا اس کی تصویر اللہ کی پیاری نہیں اس کا فوٹو اللہ کا پیارا نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ ان تصاویر کی وجہ سے ان تصاویر کی وجہ سے امت مسلمہ میں بت پرستی شروع ہوئی تھی ہاں جی تو وہ کن لوگوں کی تصویریں تھیں وہ بزرگوں کی تصویریں تھیں اللہ کے ولیوں کی تصویریں تھیں قرآن پاک کے اندر ہے ہاں یعوق وہ دسوا یہ سارے اولیاء اللہ تھے ان کی تصویریں جو ہیں وہ نو علیہ السلام کے سے پہلے لوگوں نے بنائی بنا کر ان کو سامنے رکھا اور کہتے تھے ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد میں سرور آئے ہمیں تو وہ سرور لیتے لیتے وہ اس لانت اور غرور میں پڑ گئے کہ جناب ان کو خدا مان لیا شیطان نے آ کر بس ویسا ڈالا ارے بھائی یہی ان کو سجدہ کرو اور ضرور آئے پہلے سامنے رکھ کر صرف دیکھتے تھے پھر شیطان نے کہا سجدہ کرو تو اور سرور آئے گا انہوں نے سجدہ شروع کر دیا پھر اس نے کہا ارے بھائی یہی تو ان کے اندر خدا ہے یہی خدا کے نائب ہیں خلیفے ہیں یہ فوٹو خلیفے ماننا تھا نائب کہنا تھا خود ولی کو تو ان لانتیوں نے کیا کیا فوٹو اور تصویروں اور بتوں کو مان لیا جب بتوں کو مان لیا تو یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں جاتے جاتے جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے بات سنو بھائی صحابی کی شان کروڑوں ولیوں سے زیادہ ہے صحابی کی گھر میں نبی تصویر کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے ایمان سے بتاؤ جب صحابی کے گھر میں نہیں آئے اتنے بڑے پاک کے گھر میں نہیں تم ہم تم کیا وہ کس خاصے میں آئے تصویر نے پاک کے گھر کو نبی سے نبی کے آنے سے محروم کر دیا بات تصویر نے اتنے بڑے پاک ولیوں کے سردار صحابی کو گھر میں آنے صحابی کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ وسلم کے آنے سے محروم کر دیا ارے بتاؤ یار کچھ تو سوچو پاک کا گھر محروم ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو پاک کی تصویر رکھنے سے میرا گھر معمور ہو جائے گا اللہ کی رام بتائیے کام سمجھ نہیں آ رہی یار یہ کہاں سے ممکن ہے بھائی یہ ٹی وی ہے یہ لانتی یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے یہ جو اخبارات ہیں سارے اسی زمرے میں آتے ہیں اللہ اللہ کیا تم لڑائی کرتے ہو اللہ کی رحمت چاہیے نہیں ہم کتنا بیوقوف ہیں جب گھر میں لانت پڑتی ہے چوبیس گھنٹے تو پھر ہم پریشان ہو کر کہتے ہیں مولوی صاحب حالات بہت خراب ہیں چشتی صاحب یہ ہے فلان حالات تو خراب ہونے ہم نے خود جو حالات خراب کر رکھے ہیں لاکھو خوب ریادی کو میں لگتا آپ نے ہاتھوں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو باہر کی ہلاکتیں کو تھوڑی ہے ماحول کی کم از کم گھر تو اندر تو ہم اپنے ہلاکت اور بربادی کا سامان مہیا نہیں آئی یاد نہیں باہر کی نوستے تو جو ہیں وہ تو پڑ رہی ہیں کم از کم یار جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اپنے گھر کے اندر تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دھکے دے کر نہ نکالیں اپنے رحمت کو آنے تو میرے بھائی جی ہاں حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا تصویر اور وہ اور بزرگان دین نے یہ میں میرے خیال میں تعلیم اور اندر امام رضو جی نے بھی یہ بات کی ہے اشارہ ہے اشارہ مانا نہیں ہے عزیز کا جی ذہن میں رکھنا مانا مانا اگر یہ کریں گے تو ہم باطنی بن جائیں گے باطنی یا پھر والے وہ مستدین تھے جن تھے ہاں جی ظاہری مانا جو ہے وہ برحق ہے یہی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور ہمارا کتا ہوگا فرشتے نہیں ہے یہ یہ ظاہری معنی لیکن اشارہ ایک ہے ایک ظاہری معنی ہوتا ہے ایک اشارہ ہوتا ہے اشارہ لینا یہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء عارفین لوگوں کا کام ہے اور ظاہری معنی کو بدل دینا یہ ہے باتمی فرقہ قائب ہوا ہے کافر کا مرغوں کہتا وہ ہر حکم جو ہے اس کا ظاہری مفہوم نہیں لیتا وہ کہتا ہے بس اس کے اندر کی بات ہے مثلا فرعون کا ذکر آ گیا قرآن کے اندر تو وہ کہتا ہے کہ فرعون تھا نہیں فرعون سے نفس فرعون مراد ہے فرعون تھا نہیں یہ لانت ہے یہ کفر ہے قرآن کا انکار ہے ظاہر قرآن کا انکار ان تحمل عمل والا ہوا ہے ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر ہے تو قرآن و حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کیا جائے جب ظاہر پر معمول کیا جائے گا تو یہ بدل یہ نہیں کہنا کہ فرعون تھا نہیں صوفیاء کے اشارات یہ ہوتے ہیں کہ فرعون تو تھا اس کے ساتھ ہوا جو ہوا لیکن ہے لوگوں وہ فرون تھا ایک فرون ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ بات کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں سبحان اللہ ان کو کہتے ہیں اشارات سمجھ نہیں آ رہی بات کی تفسیر و حلمان شریف کے اندر ومن بابل اشارات بابل اشارات بابل اشارات تفسیر کرتے ہیں تفسیر کے بعد اشارات بیان کرتے ہیں جب اشارات بیان کرتے ہیں تو ان سے یہی مقصود ہوتا ہے سمجھ لیا تو حضرات ہمارے امام حجت الاسلام غزالی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اما کرام نے فرمایا اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جب وہاں آتے ہیں جہاں تصویر نہ ہو جہاں آوارا کتا نہ ہو بھائی وہاں پر نہیں آتے جب یہ سے یہ فرمایا سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دل جو ہے دل یہ بھی ایک گھر ہے اور یہ گھر اتنا عظیم ہے کہ یہ جو اینٹوں کے پتھروں کے مٹی کے خیموں کے بنے ہوئے کپڑوں کے مکان ہوتے ہیں یہ تیرے میرے رہنے کے لیے ہیں اور دل تو خدا تعالی کی مارفت کے رہنے کے لیے سبحان اللہ کسی وجہ سے دل کو خدا کا گھر کہا جاتا تو فرماتے ہیں پھر اللہ کے بندے اس گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت والے فرشتے جو علم لے کر آتے ہیں جو مارفت لے کر آتے ہیں جو حقیقت کی سمجھ لے کر آتے ہیں جو نور بصیرت لے کر آتے ہیں جو کتاب کا صحیح فہم لے کر آتے ہیں جو سمجھ کی باتیں لے کر آتے ہیں جن سے سنتے ہیں لوگ منور ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے اور بندے کا اپنا دل بھی روشن منور ہوتا ہے بصیرت سی بات فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ جو چیزیں لانے والے ہیں یہ باطنی کتے اور باطنی تصویریں نکال دو تصویریں باطنی کیا ہیں اور باطنی کتے کیا ہیں اندر دل والی تصویریں دل والے بت وہ کیا ہیں کہ یہ خلق خدا کے ساتھ محبت نہ جائز یہ ہے زیادتی توجہ ذرا یہ جو ہے مخلوق کو نکال دو اندر سے خالق کی مارفت اور محبت کو بسا دو جب یہ بساؤ گے تو تصویریں نکال دی اور کتے کیا ہیں جتنا گندی سفتیں ہوتی ہیں دل کی تکبر ہے کینا ہے اسد ہے ہاں جی ایسی ایسی اور یہ بری صفات دل کی عادتیں شمار ہوتی ہیں ان کو دل سے نکال دو جب یہ تصویر اور کتے نکل جائیں گے تو پھر دیکھنا کہ تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عجیب و غریب الہامات ہوں گے ایسی ایسی باتیں آئیں گی تم کہو گے یار یہ تو پڑھنے میں نہیں آئی جو ہمارے دل کے اندر سمجھ آئی کہ نہیں اللہ تو بھائی ہمارا فرق بنتا ہے کہ ہم ایسی گلی سفتوں کو آدتوں کو اپنے اندر سے نکالیں نظر ثانی کرتے رہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جہاد بن نفس یہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا آپ کے نفس کے ساتھ جہاد اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا جو کہتے ہیں بزرگ کے مسلمان ہمیشہ مومن سفر میں رہتا ہے اور پھر ہمیشہ سفر میں رہنا چاہیے اس کا یہی مطلب ہے کہ اندر کا یہ سفر ہے کبھی جی، کہ جس کے نہ میل ہوتے ہیں نہ کلومیٹر ہوتے ہیں نہ کوئی آگے منزل نظر آتی ہے نہ کوئی موڑ آتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اندر سارا کچھ ہوتا ہے محسوس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک عجیب سفر ہے اس کو مانوی سفر کہتے ہیں اس کو مانوی سفر کہتے ہیں باطنی سفر کہتے ہیں میں بھی سفر کہتے ہیں بولو تو صحیح نا مہانوی مانوی سفر ہے باطنی سفر ہے کیبی سفر ہے ظاہر سفر سارے کرتے ہیں یہ سفر فقط ایمان والے کا باہر کشتی آپ دیکھتے ہیں باہر جنگیں دیکھتے ہیں اندر میں بھی یہ جنگ ہے نفس کے ساتھ جنگ ہے جی کہ اس کو بدلنا اس کو تبدیل کپڑے دھوتے ہیں بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مرشد کاملے ہو جاؤ گے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو وہ جڑا دھوبی وانگو چھٹے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک علی سفتہ کٹ دے وہ صرف مختلف طریقے اپنانے ہوتے ہیں اپنانے ہوتے ہیں ہاں جی لوگوں کی خدمت کبھی برتن صاف کر کبھی کچھ کر کبھی ہر طرح کیونکہ وہ حکیم ہوتا ہے اس حکیم کو معلوم ہوتا ہے وہ بات نہیں حکیم ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ الیل کون کون سی اور کیسے نکالنے سمجھنی ہے بات اس کی اتباع کرنی پڑتی ہے اس کی تعداد کرنی پڑتی ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا اچھا لیکن اتنا بات دیر میں رکھنا خدا کے بندے یہ سلسلہ میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ سکولوں کے خلاف ہم نے بول لیا بہت ہاں گالی نکالتے ہیں خوب نکالتے ہیں نکالنی چاہیے وہ تو ایک اس یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ایک ظاہر یا ایسا عظیم جہاد ہے کہ جو حقیقت میں اندر کا جو جہاد ہے نا اس کا پیش قائم ہے شک نے بات کیا بے شک اس کی تمید ہے اس کی تیاری ہے یوں سمجھو اندر کے جہاز کی یہ ظاہری جہاز تیاری ہوتا ہے سبحان اللہ اس کے لیے راستہ کرنا ہے اسی کی کوشش ہے تقدیر الہی پر راضی ہونا وغیرہ یہ ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ بہت سے ایسے یعنی اچھے صفات ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں اور بہت سے غلیظ صفات ہیں جو ہمارے اندر ہو پوری جگہ کر کے بیٹھے آج ہی میں پڑھ رہا تھا دیکھو یار حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ المدارک کتاب امام قاضی مالکی رحمہ اللہ کی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے علماء اور مشائق کے حالات سے متعلق کتاب ہے المدارک امام عیاب عیاب عین یہ لفیا عیاب عیاب جن کی شفا شریف ہے نا انہیں کی یہ کتاب ہے تو اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ سیدنا امام دار الحجرت امام ہجرت کیوں ہجرت امام دار ہجرت ہجرت دار الحجرت کس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ سبحان اللہ مدینہ منورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ادھر ہی آئے تھے نا اس کو دار الحجرت کہتے ہیں امام دار الحجرت سیدنا امام مالک سبحان اللہ کیونکہ آپ مدینہ شریف میں ہوئے آپ مسجد نبوی شریف کے اندر کافی عرصہ آپ نے نماز چھوڑ مات نماز نہیں پڑھ سکے میں لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار اتنا بڑے امام اور باجمات نماز مسجد میں نہیں آ کر پڑھتے اور وہ بھی مسجد نبوی شریف اور یہ نہیں تھا کہ اس وقت کوئی امام نہ اہل آگے کھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں آتے نہیں یہ ادھر بھی نہیں تھا شریف وہ کیا چیز تھی کیا سبق تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں پڑھتے تھے جب وشال شریف کا وقت قریب ہوا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا کسی نے پوچھا آپ نے فرمایا یار اب میں جا رہا ہوں بتا رہا ہوں مجھے سلسل بول کی بیماری ہو پیشاب کے قطرے مسلسل جاری رہے میں اس ناپاکی کی حالت کے اندر اگرچہ مسجد میں جانا جائے گا لیکن بارگاہ رسالت اور مسجد نبوی کا احترام مارتا تھا اس وجہ سے میں نے ہر میں نماز شروع کی میں نے کہا اس حالت میں رسالت میں ہوں سبحان اللہ روزہ رسول اللہ پر کیسے جاؤں گا سال تو کہا گیا حضور آپ سے دنیا پوچھتی تھی پہلے بھی آپ نے اس وقت بتایا پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے فرمایا یار پہلے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اگر بتاتا تو اپنے رب کا شکوا ہو جاتا کہ تو اپنی بیماری ظاہر کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے دینے والا میں ہوں بتاتا لوگوں کو ہے تو اس ڈر کے مارے میں نے نہیں بتایا اللہ میری اللہ اگر بندہ اپنے پیار اور ارادے سے بیماری کی حالت میں ہائے ہوئے ہائے ہوئے چکر وہ بھی لکھا جاتا ہے اتنا نازک پڑ ہے اب بتائیں ہم کتنے بڑے گناہوں میں پڑے ہیں یہ بات نہیں گناہ ہے جن کا پتہ نہیں ہے شراب ضلع سے توبہ ہو گئی فلم چھوڑ دی داڑی مڈانا چھوڑ دیا سمجھ نہیں آ رہی سکول چھوڑ دیا سکول سے بچے نکال لیے ووٹ دینے چھوڑ دیے یہ مرحلے مشکل تھے لیکن جب ہو گئے تو آسان ہے یہ جو ہم سے نہیں ہو رہا ہے نا یہ مرحلے جو ہم سے طے نہیں ہو رہا ہے یہ بڑا مشکل ہے اس بات کے سمجھ آئی کہ نہیں یہ مشکل کام ہے تو میں نے یہ انتخاب اس وجہ سے کیا کہ سلسلہ چلاؤں ایسے باطنی گناہ جو اندر کے ہوتے ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے یا علم ہے تو ہم کوشش نہیں کرتے پتا ہے اور پھر غفلت کر جاتے ہیں تو غفلت کرنے والے جو ہم میرے جیسے ہیں ان کے لیے یہ تم بھی ہو جائے گی سبحان اللہ اور جن کو پتا نہیں ہے ان کے لیے اعلام ہو جائے گا ان کو بتا دیں گے اور جن کو بتایا ہوا ہے دوبارہ خبردار ہو سردی کے بعد لیکن زیادہ تر باتیں وہی ہوں گی آ رہی لیکن زیادہ تر باتیں وہی ہوں گی جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تو اعلام ہو جائے گا تعلیم ہو جائے گی ہاں، ہاں، لفظوں میں تعلیم ہو جائے گی دیکھتا ہے جو جانتا نہیں اس کے لیے تعلیم ہوتی ہے اور جو جانتا ہے اس کے لیے تب بھی ہوتی ہے اگر نہیں کر رہا غفلت میں مبتلا ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے ہاں یہ فرق بھی لوگ نہیں جانتے بولو نا بے شک تو میرے بھائی اب انہیں کبائر گناہوں میں جو انسان کے لیے ہلاک کر سخت ترین گناہ ہے جس کو غیبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غیبت اس میں ہم کیا شاید ہی کوئی آدمی بچتا ہو اس گناہ کی بدتری اس گناہ کی بدترین سزا اس کا بیان تو میں کروں گا شاء اللہ لذیذ کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس گناہ کا ارتکاب عام ہے اس گناہ کا ابتلام ہے اس گناہ میں عام لوگ ہم پھنسے ہوئے ہیں یعنی بے دین طبقے کی بات نہیں ہو رہی جو دین کو سمجھ جو دین کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی اور دینی لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر دین کی سات اتباع فرض ہے ہم مسلمان ہیں ہم نہ سیاسی نظریے رکھتے ہیں نہ فلسفیاتی نظریہ رکھتے ہیں نہ نظریاتی نظریہ رکھتے ہیں ہم مذہبی نظریہ رکھتے ہیں دینی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام ظاہری نہیں اگر کرنا ہے تو پہلے شریعت مطالعہ کی رہنمائی حاصل کرنا ہے شر کرنا ہے اس دین کا بندہ دینی بندہ سمجھ لیجیے ہاں وہ بولو دینی دین دینی بندہ کس کو کہتے ہیں دینی بندہ اس کو نہیں کہتے جو نماز پڑھے تین اس کو نہیں کہتے جو داری رکھے یعنی خالی نماز پڑھنے سے خالی داری رکھ لینے سے خالی قرآن کی تلاوت کر لینے سے گھر کے اندر قرآن کے ڈھیر امبار لگانے سے دینی نہیں بنتا دینی بندہ وہ ہوتا ہے جس کا یہ احتیاط ہو کہ ہر کام دنیا کا جہاں جہاں شریعت مطالعہ ہم پر لاگو ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے کسی معاملے کا ہو اس کے اندر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم دینی رہنمائی حاصل کریں اور بعد کے اندر کام کریں ہم پہلے پوچھیں معلوم کریں کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے اگر جائز کہتا ہے تو کریں گے جائز کہتا ہے تو نہیں کریں گے کس احتیاط اور سمجھ اور عقیدے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو دینی بندہ کہتا ہے اس کو دینی نہیں کہتے ہر ایک کو ہاں جو داری رکھ لیں اور جو پول پاگ رکھ لیں اور جو نماز شروع کر دے سمجھ بات کی آ رہی اس افران کے اندر تو شاید نیچری ہوتے ہیں اور نیچری لادین ہوتے ہیں سمجھ نہیں بات کی آ رہی کون کون سی بات آپ کو سمجھاؤں ایک بات میں یعنی ایسی ایسی باتیں اللہ کے فضل سے منہ سے نکل رہی ہیں اور نکلتی ہیں کہ اگر اسی کا رخ کر لوں نا تو پھر دو تین گھنٹے پھر اس پر لگ جائیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ان کو چھوڑ کر سیدھا چلتا ہوں تاکہ اصل مقصود جو اس وقت ہے وہ سمجھا اس کے ساتھ میں اس بات پر بھی خبردار کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو دینی جماعتیں آپ سمجھتے ہیں یہ ساوی پگڑی والے ہیں ریوین والے ہیں فلان ہیں یہ لوگ جی ماشاءاللہ اچھے اچھے رسالے لکھتے ہیں لوگوں کو باتری گناہوں پر خبردار کرتے ہیں قیمت کی تباہ کاریاں کتاب ان کی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو کتنا بڑی کتاب ہے ساوی پگڑی والے غیبت کی تباہ کاریاں اس کا نام ہے تو یہ حضرات کو ماشاءاللہ یہ کافی اچھا دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ سمجھاتے ہیں لوگوں کو باتری گناہوں سے خبردار کرتے ہیں ظاہری گناہوں سے خبردار کرتے ہیں والے ہیں اسلام میں تشمیہ کشمن اور حلفن کہتا ہوں حلفن کہہ رہا ہوں اور ابھی آپ کو جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ ثابت بھی کر دکھاؤں گا کہ یہ لوگ وہ ہیں توجہ کرنا یہ وہ راہبر ہیں جو خود رہے ہیں جو یہ کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی شریعت متحرک کو تبدیل کر کے بگاڑ کر لکھتے ہیں ان کا یہ فساد اس کتاب کے اندر جو ہے اس پر میں آپ کو ابھی خبردار کروں گا اور میں اس وجہ سے یہ اردو میں لگا رہا ہوں یہ بات آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ جہاں بھی جائے اور جن کے بعد خلاف جا رہی ہے ان کے پاس بھی جائے تو وہ خود سمجھے چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں کیونکہ اردو قومی زبان ہے نا کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ خود سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کس کی بات اللہ پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں ایمان سے یہ لوگ گمراہ کون ہیں میں نے ایسے نہیں کہا لوگ یہ تنظیمیں تحریکیں یہ اسلامی نہیں ہے غیر اسلامی لوگ ہیں نام ان کے اسلامی ہیں لیکن کام ان کے سب غیر اسلامی ہے ایک ان کا غیر اسلامی ہے ان کا فطر غیر اسلامی ہے سمجھ نہیں آئی آپ کو میں جو بات کروں گا پورے حوالے سے اور پورے چیلنج سے کروں گا حضور کے کے سب کے میں سمجھ نہیں آ رہی دیر بس بس کافی آپ دل جما کر بیٹھے ان شاء اللہ اور یہ دل دل جمعی کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دل جمع اس میں آپ کا دل جمع ہو جائے ہاں مطمئن ہو جائے جمعیت خاطر کھاتے رہا سبحان اللہ یعنی انتشار ختم ہو جائے بات کو سمجھے ہاں یہ بڑی ضروری بات جو اب میں نے تبدیل کی ہے نا اور پردہ دری کیا ہے لوگوں کی پردہ دری میں نے یہ میرا فرض ہے آگے میں چل کر مزید وضاحت کروں گا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نام لے کر تم نے خود غیبت کر لی یہ آگے وضاحت ہوگی تو آپ پر روشن ہو جائے گی سبحان اللہ غیبت کر رہا ہوں یہ قیمت حضرت جی- ہاں تو یہ کتابیں جو میں قیمت کی تباہ کاریاں نہیں ہیں یہ کتاب کا نام ہونا چاہیے شریعت کی تباہ کاری جو میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے نا پڑھا ہے جس طرح بدھو لوگ جو ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ کمال ہے اتنا بڑی کتاب لکھ کر امت مسلمہ کو اتنے بڑے گناہ سے بچانے کی بہت بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچانے کی کوشش نہیں ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ یہ ان کو پھنسانے کی کوشش ہے ہاں جی اور یہ امت مسلمہ کی راہبری نہیں ہے یہ راہدنی ہے ہاں جی اس کا نام قیمت کی تباہ کاریاں نہیں شریعت کی تباہ کاریاں ہونا چاہیے ہم ایسے نہیں کہتے کہ دنیا پوری کو چاہیے پوری دنیا کو چاہیے اور لازم ہے دنیا پر جہاں جہاں ان کو علم ہوتا چلا جائے وہ ہمارے پاس رجوع کریں ورنہ گمراہ رہے ہاں۔ ایمان سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے واحد شخص حضرت صاحب اس قوم کی رابری کے لیے پیدا کیا ہے یہ خدا بندی ہے اس نے ایک ہی شخص پیدا کیا ایسا جن کی برکت سے ہم جیسے چہلوں پر ہم جیسے بیلموں پر ہم جیسے ندانوں پر ہم جیسے بے وقوفوں پر شریعت متحرک کے یہ راز کھل جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے من دانم ورنہ اس کتاب غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے اوپر لکھا ہوا ہے الفاظ تو بڑے اچھے ہیں یہ اوپر جو عنوان ہے بہت اچھا سمجھ نہیں آ رہی ظاہر کا عنوان بہت اچھا ہے لیکن اندر کا مکان میرا بھرا ہوا ہے میرا جہالت سے بھرا ہوا ہے میرا لانت سے بھرا ہوا ہے اس کا میں نے اتنا نام بگاڑ کے رکھ دیا شریعت کی تباہ کاریاں یہ جو تبدی اب میں نے کی ہے یعنی یہ میں اس وجہ سے یہ کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں تکرار کر رہا ہوں آپ کی ضرورتیں باہر پوری ہو چکی ہیں میں بھی اس کے پوچھڑ میں پڑا ہوا یہ اس کی پوچھڑ میں تم میں نہیں پڑھ رہا میں یہ ذہن میں رکھنا الحمد للہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن کو دنیا پوری میں عام سر عام کرنے والا کوئی نہیں ہے بے شک لہٰذا یہ آپ کے لیے تکرار نہیں ہے یہ آپ کا درس اولی ہے پہلا سبق ہے جو ادھر سے ملے گا اور صحیح صحیح دین کو بیان کرنے کے لیے دین کو حق جس طرح ہے بیان کرنے کے لیے ضروری ہے ایک دین کو سمجھا جائے دین کے اثرار و رموز کو سمجھا جائے دوسرا حالات و واقعات اور زمانے کو سمجھا جائے ہمارے آئمہ کرام نے نے لکھا ہے جس طرح دین کو نہ سمجھنے والا جاہل ہوتا ہے اسی طرح زمانے کو نہ پہچاننے نہ جاننے والا بھی ہاں۔ جاہل ہوتا ہے چاہے مسائل فقہ کے سارے زبان چاہے مختار وغیرہ ہماری ہمارے اسلام جو ہے نا دفتر ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے دور کے لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے بات سمجھنا علم نہیں معرفت کی بات ہے اللہ یار جانتا تو ہے یہ جہان پڑا ہوا ہے یہ جہان ہے فلان ہے نہیں پہچان کا تعلق جزیات کے ساتھ ہوتا ہے کیا مطلب ہر ہر جزی اور ہر ہر شر فطرے کو پہچانتا وہ تو پھر جا کر کہیں گے یہ ہمارے فتح زمانہ رکھنا سمجھ نہیں آئی کتنا بات کی ہے میں نے بولتے نہیں ہو کو جاننا ضروری ہے اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے دین کو جاننے کے لیے دانا فرنگ ہونا ضروری دانا دین نہیں ہو سکتا جو دانا فرنگ تمہارا شیاؤ بے افواہ بے شہ کی پہچان اس کی دل سے ہوتی ہے روشنی کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے سکھ کی پہچان دکھ سے ہوتی ہے چھاؤں کی پہچان دھوپ سے ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھدار لوگ کہیں سمجھدار لوگ کہیں یا ان کی پتا سکھا دا جنہیں کدی دکھ نہ ویکیا ان کی پتا رج دا جنہیں کدی بخ نہ ویکی ان کی قدر ہوئی ہے قدر ان آئی ہے جس بندے تے دوسرا بھی گزریا ہوتا ہے جد والا پاسا اس نے دوسری جا کے پہچان ہوتی ہے یہی مطلب ہے تمہارا پولیس کیا ہو اب آپ سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ تو میرے بھائی کیا بات کر رہا تھا کیوں یہ زندان کی بات ہاں مان لیجیے مارفت کی بات پہچان زمانے کو پہچان دین دانا اسلام وہی ہوگا جو دانا فرنگ بھی یہ نہیں کہتا میں دانا فرنگ کو تو بس دانا دین ہو جائے گا یہ بات دونوں کو جاننا ضروری ہے لہذا یہ لانچی پروفیسر طبقہ جو ہے یہ بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں یہ سار پادری صاحب یہ فرنگ کو جانتے ہیں لیکن پھر ان پر لانت یہ ہے کہ ادھر اسلام کو نہیں جانتے بے شک بے شک نہیں سمجھ آئی اور اگر جانتے ہیں تو پھر اس کو اس کے ہم آہنگ اور واپس کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اس وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ارے بھائی ایک علم ہوتا ہے ایک عقل ہوتی ہے دونوں کا ہونا ضروری ہے بزرگ فرماتے ہیں علم علم پرندہ ہے عقل اس کے پر ہے کیا میں کشمیا کہتا ہوں الفن کہتا ہوں اس وقت عرب اجم کا مطالعہ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ کہ یا تو اہل علم نہیں رہے اگر کہیں اہل علم ہے تو شک علم مرغو عقل بالا صاحب سر شیخ فرید الطار فرماتے ہیں شیخ فرید الفرید الدین الفار فرماتے ہیں علم مر ہو آپ البان غلام رسول شہید کا کراچی والا آپ جانتے ہیں شرح مسلم وغیرہ وغیرہ جس نے لکھی ہے وہ اس دور کے اندر اس کے اندر مشابہ آتا ہے ابن تیمیہ تہمیت دو چار آپ سے کچھ علم رکھتا ہے کچھ علم رکھتا ہے یہ رکھتا ہے میرے الفاظ میں وہ پورے ان شاء اللہ اور عزیز حقیقت کی ترجمانی کرانی کچھ علم رکھتا ہے لیکن عقل کچھ بھی نہیں رکھتا بے شک سمجھ نہیں آ رہی کان کان علم ہو اکبر میں عقل ہی یہ ابن تیمیہ کی خامی اس کا علم اس کی عقل سے بڑا تھا اور بزرگ فرماتے ہیں ایک رسی علم کے لیے دس مانا کل چاہیے سو مانا کل چاہیے یعنی کیا مطلب عقل غالب ہونا علم جو ہے نا سمجھو علم کی مثال سمجھو جیسے سرکش تھوڑا اور عقل کی مثال سمجھو جیسے اوپر بیٹھا ہوا سوار سبحان اللہ سرکش تھوڑے کو سوار ہی سنبھالتا ہے سبحان اللہ ہر کسی کا کام نہیں ہے بولو تو صحیح سبحان اللہ ہر کسی کا کام نہیں ہے سر گھوڑے کو سنبھالنا ہر کسی کا کام نہیں ہے بہت بڑے بندے ڈول جاتے ہیں یہ صرف اللہ کا فضل و رحمت ہی سنبھال سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی میری بات تو میرے بھائی یہ لوگ اس وقت جو لکھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے سبحان اللہ تو میرے بھائی یہ لوگ اس وقت جو لکھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے داڑھی رکھ لی اجتماع کر لیا جلسہ کر لیا ڈاکٹر اشرف کا آشرم جلا لیا ہے فلان ہے فلان ہے دین دے رہا ہے یہ دین نہیں دے رہا دین کے نام میں جو کچھ اور دے رہا ہے ان کو دین کا خود پتہ نہیں ہے یہ لوگوں کو کیا دیں گے ان زلیوں نے کتابوں سے لینے کی کوشش کی ہے جبکہ دین حاصل کرنے کے لیے شرط کیا بزرگوں نے کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا سبحان کو نظر جو ہے بے خبر علم و حکمت در نظر ہمارے قلندر اقبال فرماتے ہیں اے بے خبر تین کو کتابوں میں مت تلاش کر علم و حکمت کتابوں میں مل جاتے ہیں دین بزرگوں کی نظر سے تھی جو اندر کتب ہے بے خبر علم و حکمت ایسے ملاؤں کو کہہ رہے ہیں اور بے خبر تین کتابوں سے مت یار کیسی بات ہے یار اقبال کے منہ پر داڑھی نہیں ہے اور داڑھی والے باغ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رازوں کو جانتا ہے سبحان اللہ کے منہ پر داڑھی ہے اور یہ راز وہی جانتا ہے جو بے داڑھی انگریز جانتا ہے کیسی عجیب بات ہے داڑھی اس کی ہے اور دل فرنگی کا ہے اقبال کی داڑھی نہیں ہے ظاہر انگریز کا ہے دل مستفا کا دیا یہی وجہ ہے کہ دین کی رمضیں ان کے ایک ایک شیر میں سمجھ جاتا ہے اور ملا تین تین گھنٹے تقریب کرتا ہے نا تو اس کی تین گھنٹے کی تقریر کے بعد بھی یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راستے پر تھے تو آج وہ بھی گئے ہم تو ڈوبے ہیں سلم کوئی بات جاتی سمجھ نہیں آئی آپ مجھے کہنے لگے وہ داڑھی داڑھی منیا تھی داڑھی منیا تھی دین منیا تو نہیں ایمان منیا تو نہیں داڑھی منیا تھی داڑھی منیا تھی ایمان منیا تو نہیں تھی ظالما تو داڑھی بڑھانا ہے وہ ایمان بڑھانا سبحان اللہ کہ نہیں تو سر تے پگ سجانا ہے سر سے جانا دل سمجھ سکا سبحان اللہ تو بھائی بات کو سمجھے آپ اب میں غیبت کی طرف ہاں وہ تو بتا دیا علم مرغو اپنے بالا سر وہ پھر وہ اس پر علیحدہ موضوع غلام رسول جو ہے نا ملا غلام رسول جو ہے اس پر علیحدہ موضوع ہے وہ ناچیز کا انشاءاللہ وعدہ رہا اس پر ایسا تبصرہ کروں گا اردو میں کروں گا کتاب پر کچھ نہ ایسا تبصرہ کروں گا ان شاء اللہ جو تبصرہ سنیں گے ان کو تو بصیرت حاصل ہوگی سمجھ آئی کہ نہیں تو جو خود جو صاحب تبصرہ ہوگا نا یعنی جس پر تبصرہ کروں گا سمجھ نہیں آ رہی جس پر تبصرہ کروں گا اس کے پاس جب پہنچے گا تو اس کی اگر بصیرت نہیں بڑھے گی کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہوگا پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ضد پیدا ہوگا کھلا ہے اس کے اندر اگر بصیرت پیدا نہیں ہوگی تو پھر یہ اتنا ضرور ہے کہ فضیحت کی انتہا ہو جائے اللہ فضیحت رسوائی کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں رسوائی کو پھر فضیحت کی انتہا ہو جائے گی اللہ کیا کیا کہوں یار جب تک دین سمجھ نہیں آتا نا بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر حالات واقعات زمانہ دونوں چیزوں کی مارفت یہ نہیں آتی تو انسان دین کی خدمت کرنے کے حال میں بھی دین کی تباہی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے گمان میں اپنے یعنی سمجھ کے مطابق اپنے خیالات میں وہ دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی ایمان سے کہتا ہوں وہ دین کی خدمت نہیں ہو رہی وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جاتی دین کی خدمت نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جاتی آپ جانتے ہیں آندر فلانے کی چنگی خدمت اس معنی میں خدمت یعنی الٹی خدمت ہو جاتی کرنا فائدہ تھا ہو نقصان جاتا اس کو حماقت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حماقت حماقت احمد شخص اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے میں گرسین سمجھے صحیح کر رہا ہو لیکن ہو نقصان رہا ہو اس کو احمد کہتے ہیں ہوم فی ہے ہوم ملاق کے اندر ہوم حماقت ہے اس کا مطلب۔ اس کے اندر اتنا صلاحیت نہیں ہے کام صحیح کر سمجھ نہیں آئی بات یہ ہے ان لوگوں کا جو کا لفظ ہے نا اس کا معنی اردو میں گلا گلا کیا شکوا لیکن کچھ میں رات اس کے الفاظ جو یہاں پر چلتے ہیں میں وہ بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ پنجابی کے اندر گلے کو غلط مطلب جانتے صحیح نہیں اس کئی کئی چگلی کہہ بدخوئی کہہ دیتے وہ بدخوئی نہیں ہے حقیقت میں یہ لفظ ہونا چاہیے بدگوئی لیکن وہ بھی پیٹ پیچھے اگر ساتھ لگ جائے گا تو بدگوئی کی بن جائے گا نہیں آتی بولتے نہیں چگلی کہہ دیتے ہیں وہ جی نہ میں ہوں نہیں چپ گل کرتا ہے میں چگلی ہو جانی کسی کی چگلی چگلی اور چیز چگلی کیا ہے اس کو نمیما کہتے ہیں عربی ہاں جی نمیمت اس کو غیبت کہتے ہیں عربی میں وہ نمیما ہے چگلی یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگا دے اس کو سنا دینا کہ وہ تیرے خلاف یہ کہہ رہا تھا اور اس کی ادھر اٹھا کر پھینک دینا تاکہ دونوں کو آپس میں لڑا بھیڑا لیا جائے اس کو کہتے ہیں چگلی اب سمجھ آئیے نمیما کا یہی مطلب ہے چغل خوری بھی اس کو کہتے ہیں اور چگلی بھی کہتے ہیں پرانے مجید میں ایسے شخص کو نمام کہا گیا کیا کہا گیا نمام ہاں تو غیبت جو ہے اس کا معنی گلا ہے اس کے لیے جو لفظ چگلی کا بولا جاتا ہے بدخوئی کا بولا جاتا ہے یہ صحیح لفظ نہیں ہے وہ چگلی نہیں ہے لیکن میں ان الفاظ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جن جو حضرات غیبت اور گلے کو نہیں جانتے وہ صرف بدخوئی اور چگلی کو جانتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کسی کا بیان کیا جائے تو کیا ہو جائے گا جی چگلی ہو جائے گی ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چگلی نہیں یہ یہ چیز یہ آکام ہے بہرحال وہی جس کو وہ چگلی سمجھیں گے اور سمجھتے ہیں تو میں اس کا حقیقی صحیح نام بتا رہا ہوں کہ یہ ہے غیبت اور گلا ہے بس گوئی ہے پیٹ پیچھے تو اسی بیماری سے ان کو بچنا چاہیے جس کو وہ چگلی سمجھتے ہیں سمجھنے بات کیا سبحان اس کی حقیقت کیا ہے کہتے کس کو ہے بھائی غیبت غیبت غیبت سے بنا غیبت کا مانا پیٹ پیچھے کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خود بیان کیا آپ سے پوچھا گیا کہ حدیث مبارک غیبت کے متعلق تو آپ نے فرمایا ذکر کا کا کیا اجمالن اجمالن کیونکہ صاحب جو صاحب ہے رضوان ردوار اللہ علیہ مجمعین پہ بارگاہ رسالت کے جو تلاویزہ تھے قدام تھے شاگردان تھے وہ لوگ اتنا رمضے تو جانتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم کو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمال کے ساتھ بات بیان فرما دیتے وہ خود پھر آگے کھول کے آپ نے اتنا فرما دیا ذکر کا کا بیمار ہو کہ تیرا اپنے بھائی کی بات کرو اپنے بھائی اس کا مطلب ہے غیر مسلم ہاں ذمی جو ہے وہ ذمی جو ہے وہ حکمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے ہر بھی نہیں داخل ہوتا وہ آگے چل کر بتا دیتا سمجھ نہیں آتی ان شاء اللہ فرمایا تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کا بے یکرا ہو ایسا ایسی باتوں کا جو اس کو پسند نہیں یعنی کیا مطلب کہ اگر ان کے منہ پر کی جائے اس اجمال کی تفصیل حضرت امام عارف اللہ وہ زمانہ صوفی کامل حضرت امام برکوی یا برکلی رحمہ اللہ کی کتاب اطریقت المحمدیہ نام ہے یہ دیکھیں طریقت المحمدیہ کتاب ہے لکھا ہوا ہے نا اس کا نام ہے طریقت ادفریقت المحمدیہ جس طرح کتاب کا نام ہے نا اسی طرح اس کا نام سبحان اللہ اس کا نام اس کا نام اگر طریقہ محمدیہ ہے نا بالکل صحیح ہے یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس کے اندر جو بیان ہوا وہ طریقہ محمدی ہے سبحان جی جی جی جی مسلم اور بخاری میں تو ہے ہاں سمجھ نہیں آ رہی حقیقت بتا رہا ہوں اس کی حقیقت بتا کر پھر اس کے متعلق احکام بیان کروں گا شرعیت کے احکام تفصیل ہاں انشاءاللہ شاء اللہ ایسی روشنی ہوگی آپ کو کہیں جب کیا یہ کتاب میں نہیں ملے گی سبحان اللہ اور پھر انجام بتاؤں گا کیونکہ جب حقیقت کھل جائے گی پھر اس کا انجام تو اس کا عذاب کیا ہے کی سزا کیا ہے یہ کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا پڑتا ہے کیا ملتا ہے انسان انجام آخر میں ہوگا تاکہ پھر ڈر کر سمجھ نہیں آئی آپ تو میرے بھائی طریقہ محمدیہ جو کاسی روڈ کوئٹہ کا چھپا ہوا ہے المکتبۃ العربیہ کا اس کے صفحہ نمبر دو سو انچاس پر دو سو انچاس پر امام برکوی رحمہ اللہ نے جو تفسیر تعریف معنی غیبت کا تفصیل بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے یا عبارت ہے ان کی وہ ہے یا ذکر مساوی اخی کا المعین المعلوم عند المخاطب او محاکاتها وتفهيمها باليد او غيرها من الجوارح على وجه السب والبغض الا تیرے کسی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان معین معلوم دل مخاطب کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتا ہے فلاں شخص ہے وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص کی بات ہو رہی ہے اس کی برائیاں بیان کرنا زبان سے ذکر کا لفظ ہے زبان سے بیان کرنا اور محاقات یا اس کی بری باتیں جو ہیں ان کی نقل اتارنا کیا کیا کرنا نقل اتارنا فلاں ہوتا ہے اج لگڑا اج وا اکا اج کر کے وہدا ہے بولتا اج دا پلان اج کر دپڑے اج پاؤں زبان نال بیان نہ کرے تو صرف نقل کر کے وکھا جائے یہ نقل بھی غیبت ہے تفہیم محابل یا ہاتھ نال سمجھاوے اے اشارے قد بیان کر رہا ہے اس کا قد چھوٹا ہاتھ نال چرک نال آ کے ایڈا سارا کر اکل جی میں اوے پارے گئے سمجھ آئی او غیر منل اکھا نال سر نال اشارے کر کے دس دے بارہ اگلے دوستے کسے دا عیب کسے رنگ ظاہر کرنا سمجھ نہیں آ رہی یہ ناچیز کے اب سیدھے سادے الفاظ کسی کے عیب کسی کے عیب کسی مومن کے عیب یا جو بعض احکام میں مومن کے حکم میں ہے وہ ذمہ اب سمجھ آ رہی ہے اس کے عیب پیٹ پیچھے بیان کرنا کسی بھی رنگ میں ظاہر کرنا ان کو چاہے اشارے کے ساتھ نقل کے ساتھ زبان کے ساتھ سب اس میں آ گیا لیکن گالی مقصود ہو یعنی اس کا ایپ ایپ محض ایب ہی ظاہر کرنا مقصود ہو یہ سب ہو جاتا ہے اس کو سب کیا کہتے ہیں سب مقصود ہو ہاں جی اور غضب مقصود ہو یہاں پر انہوں نے اللہ جی سب البغض لکھا ہے بغض اس سے ہو نفرت ہو یہ ہوتا بھی زیادہ تر ہے بندہ غیبت گلے کرتا ہی اسی کیا جس کے خلاف نفرت ہوتی ہے نا دل میں تو اس کے بندہ بیان کرتا ہے ایسے ہوتا ہے نا ہاں محبوب کے تھوڑے کرتا ہے جس سے مغل رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے یار میرے دل نو چنگا ہی نہیں لگتا جی چنگا نہیں لگتا تو ہوں شروع ہو جانا ہو جو آنا ہے منہ چکٹ ہی جانا بل مغل اچھا جو میں نے پڑھا در مختار شریف کے اندر اور تنویر الفسار شریف کے اندر یہ تنویر الفسار در مختار کا متن ہے ہمارے تعارفی کی بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ان نمل قیبتوں لو ذاکر مساوی اللہ وجہ اتمام وجه الغضب یورید السبا وہاں پر ہے یہاں پر غضب کے لفظ غضب غصے میں آ کر محض اس کی برائی پیار کر دینا برائی کا کر دینا کسی بھی رنگ میں غضب غصے سب ایب یہ مقصود ہو محض یہ لگانا سمجھ نہیں آ رہی یہ حقیقت کو ذہن میں رکھنا کہ کسی کے ایبوں کو کسی بھی رنگ میں ظاہر کرنا سمجھو کسی کے عیبوں کو جو اس میں ہے یہ بھی شرط ہے اگر نہ ہوں تو ظاہر کر رہا ہے بیان کرتا ہے بیان کر رہا ہے پھر اس کو بہتان کہتے ہیں اس کو غیبت نہیں کہتے سمجھ نہیں آ رہی اللہ اگر کسی کے عیب بیان کیے جائیں ایسے کہ جو اس کے اندر موجود ہیں تو پھر قیمت ہوتی ہے اگر پیٹ پیچھے جن کو کنڈ پچھوانے ہاں, ہاں۔, یعنی ہاں؟ کڑک شوج نو کہ ختم کے غصے کے ارادے محض بوگت نفرت کے ارادے بوگت نفرت کی وجہ نہ اور کوئی مقصد نہ ہو تو پھر جا کر یہ غیبت بنتا ہے سمجھ نہیں آئی ایپ ایسا جو موجود ہو اس کے اندر جائے بیان کے غضب عیب جو عیب صرف عیب لگانا تاکہ اگلے کی نظر میں وہ گر جائے سمجھنی بات کیا ہے صرف یہ ہو گز کی وجہ سے غصے کی وجہ سے یہ کام کرنا اور ہو بھی پیٹھ پیچھے منہ پر نہ ہو تو اب وہ عیب چاہے اس کے مال کا ہو چاہے اس کی جان کا ہو چاہے اس کے لباس کا ہو چاہے اس کے قد کا ہو چاہے اس کے کردار کا ہو چاہے کوئی ہو سمجھ نہیں رہی اگر کپڑوں پر ایب رکھ لیا اس کی گاڑی پر رکھ لیا اس کی گاڑی ایسی ہے تو گاڑی اچھا یہاں ناچیز کو جو سمجھ آتا ہے نا کہ غیبت کے زمرے کے اندر یہ غیبت کا جو ساتھ بتایا طریقہ اس کا سبب عیب ہو سب ہو غضب ہو بغض ہو اس کے ساتھ ناچیز کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ بھی اضافہ کر لیا جائے تو ضروری بہتر ہے بلکہ ضروری ہے استحکار اور حکارت کے لیے لیکن وہ میرے خیال میں سب کے اندر آ جاتا ہے وہ سب کے اندر آ جاتا ہے ہاں، استحکار اگر استحانت مقصود ہے استحکار مقصود ہے اس کو عقید مذاق کا بھی ارادہ ہو سب اس کے اندر آ جائے گا سب دیر میں رکھنا یہ وہ ہلاکتیں بیان کر رہا ہوں جن کے بغیر جن کے جن کو نکالیں گے نہیں تو نجات نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ دعائی خدا اور آگے مزید بتاؤں گا جب احکام بتاؤں گا اس کے اندر تو یہ ہے کہ عام لوگ جس طرح کہہ دیتے ہیں نا وہ ایک کیڑا گلا ہے اس سے کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے خدا کے حرام کیے ہوئے پکے یقینی کام کو حرام ہی نہیں سمجھا یہ یہ طریقہ محمدیوں سے آپ کو سناؤں گا ابھی سناؤں گا عبارت پڑھ کے سناؤں گا کتنا بڑی لانا ایمان سے بتانا یہ خبردار کرنا ضروری تھا کہ نہیں تھا میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں میں جو بھی بیان کرتا ہوں نا اس وجہ سے کم از کم یار اللہ تعالیٰ ایک تو فرماتا ہے پورا فولن سدی اللہ فرماتا ہے بات سیدھی کرو تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کر دے سبحان اللہ تو میں کہتا ہوں یار سیدھی بات اگلے کو سمجھا اللہ تعالیٰ خود کرم کر دے گا مجھے اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے گا تو میں اپنی اصلاح سب سے پہلے مقصود یہ رکھتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے کیونکہ مجھے الحمدللہ اپنے عیب نظر آتے رہتے ہیں محسوس ہوتا رہتا ہے کہ یہ خرابی تیرے اندر ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ جب خرابی اپنی محسوس ہوتی ہے تو پھر ندامت بھی ہوتی ہے پھر اللہ سے مدد مانگتا ہوں کیونکہ یہ یہ جو ہے یہ جو کام ہے نا ان ان لانتی اندر کی خرابیوں سے نکلنے کا یہ اللہ کے فضل اور مدد کے بغیر نہیں ہوتا بس یہ وہی ہے کیونکہ یہ نفس کا اپنا مسئلہ ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ اصل پہلوان وہی ہوتا ہے مجاہد اللہ اقبال کہتا ہے نا وہ کہتا ہے ارے پہلوان وہ کافر تھے کافر سے جنگ جیتنا وہ کہتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے ارے اقبال کیوں وہ کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن کافر مردہ ہے تو لاکھوں مردے کھڑے ہوئے ہیں اگر تو وہاں سے جیت کر آ جاتا ہے تو یہ کمال نہیں ہے کیونکہ مردوں سے لڑ کر آ رہا ہے اقبال کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے مومن ہے زندہ لہذا اپنے آپ سے جب جیتے گا تو پھر تو غازی شمار ہوگا سبحان اللہ حقیقت اسی وجہ سے رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے آپ سے جیتنے کو جہاد اکبر سبحان اللہ اپنے آپ سے لڑنے کو جہاد رجحانہ من الجہاد الى الجہاد الکبر والی بات نہیں بہرحال یہ بہت شاہیمان سمجھ نہیں آ رہی بات کی ہم جامع الصغیر میں بھی آ رہی جب اندر امام شریف کمز الحمال کے اندر جہاد الاکبر بھائی سمجھ آئیے نہیں آئی کیا بات ہو گیا دیکھو نماز پڑھیں نماز کے بعد ہاں اس کے وہ جو ہے نا نہیں وہ یہ موضوع میں نے موضوع جو ہے نا نہیں جی میرا پھر لین بدل جائے میں پہلے یہ جی پورا کروں گا پھر کہیں جاؤں گا کیونکہ ذہن میں جو باتیں آ جاتی ہیں جب ذہن کی توجہ ہو جاتی ہے نا کسی طرف وہ پھر پھر ہاں خالی طرح نقصان ہو مطالعہ ضائع ہو جاتا تھا تازہ تازہ مطالعہ ہو باتیں ذہن میں روک لیں دوبارہ شروع کر دوسرا مقصد ایسے باطنی خفیہ غیر محسوس گناہوں کے بیان سے ناچیز کا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی صلاح ہو جائے اپنی صلاح اور دوسروں کی یہ دو مقصد رکھتا ہوں سامنے جس کی وجہ سے میں کرتا ہوں ہماری پہلی کوشش اعتقاد صحیح کرنا ہوتا ہے کفر مخالفت پیدا کرنا ہوتی ہے بات کو سمجھنا یہ جو موضوع اس طرح کے میں لگاتا ہوں عملی اصلاح کے عملی اصلاح کے جو موضوع میرے ہوتے ہیں وہ اپنوں کے لیے ہیں اپنوں سے مراد جو ہمارے بیان فکر کو ہمارے بیان کردہ دین کو مانتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں جو نہیں مانتے وہ ہمارے غیر ہیں مخالف میں بے وقوف نہیں ہوں کہ میں ان کی اصلاح کو مد نظر رکھ کر اور یہ عملی باتیں کروں ان کا تو اعتقاد خراب ہے جن کا عقیدہ خراب ہو ان کے لیے وہ عمل کی اصلاح کرنے والا تو بیوقوف ہوگا لاکھ عمل کی اصلاح کرو جب تک اطکار سے نہیں ہوگا عمل فائدے نہیں دیتا اس وجہ سے ناچیز نے جو عملی اصلاحات کے موضوع لگائے ہوئے ہیں وہ سب کے موضوع لگائے ہوئے ہیں وہ سب اپنوں کے لیے یعنی ان کے لیے ہیں جو اس دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کو سچا مان لیتے بات نہیں سمجھ آئی اور جو باقی موضوعات ہیں اعتقادی وہ مخالفین کے مطابق وہ باہر کے لوگوں کے لیے ہاں، یہ فرق ذہن میں رکھنا سمجھ آئی نا یہی تو مسئلہ ہے یہ جتنے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کیا ہیں یہ بس یہ ان جہلوں کو اتنی تمیز نہیں ہے میں جو کہتا ہوں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اکبر الہبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ اور علامہ اقبال جو رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ یہ جو حضرات فرماتے ہیں نا کہ دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے اس سے یہی ہوتا ہے کہ نظر سے یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اندر اور حقائق معلوم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سامعین جو ہیں ان کے ذہن دل دماغ افکار کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر ان کے ذہن دل دماغ کے متعلق کلام کی جاتی ہے اگر خرابی اعتقادی ہو اور عمل کی صلاح کرتا ہے تو لانتی بے وقوف ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بیان اس کا سب رائے گا جائے گا ہاں جی اسی وجہ سے یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں ہاں جی خود یہ خود بادقیدہ بادقیدگی میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ہاں جی ان کو اپنے اویو کا پتہ نہیں چلتا اللہ کا فضل ہو تو اپنے حبوں کا پتہ چلتا ہے جب اپنی اصلاح ہوتی ہے پھر اگلے کی اصلاح بندہ شروع کرتا ہے جب اگلے کی اصلاح شروع کرتا ہے پھر اس کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے جیسے طب طب کے کے مکان میدان کے اندر حکیم جو ہے وہ پہلے موٹی بیماری پکڑتا ہے پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی وہ کہتا ہے یار چھوٹی کو بعد میں خیر پکڑ لیں گے لیکن موٹی ضروری ہے ایک آدمی کو کینسر ہے اب اس کی نزلے کی بیماری یا بخار کی بیماری کا علاج شروع کر دے تو وہ بے وقوف مارنے والا ہے مراد اصل تو اس کو سوچ بڑی بیماری کا سوچ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی طرح یہ روحانی طب ہے یہ روحانی طب ہے ہاں طباء الدین حدیث میں آتا ہے جامع الصغیر کے اندر بڑا سال جامع الصغیر امام سیوتی کے اندر الدین اور علماء سے وہی مراد ہیں جو علیہ السلام کے وارث عرفی علماء شرعی شرعی علماء شرعی علماء مراد ہے عرفی نہیں لوگوں تو لوگ تو کس کو پتہ نہیں کس کو کو اس کہہ دیتے عالم جس کی داڑھی دیکھتے ہیں اس کو عالم سمجھ جاتے لوگوں کو کیا ہے لوگ تو وقوف ہے شرعیت مطالعہ جس کو عالم کا ہے شریعت میں وہی عالم ہوتا ہے جو وارث امبیا ہوتا ہے علیہ السلام کی وراثت جس اور امبیا کی وراثت ان کا دین ہے اور ان کا وارث پھر وہی ہوگا جو ان کے دین کو سمجھتا ہو لوگوں کو سمجھتا ہو حوالے زمانہ کو سمجھتا ہو ادھر دین کو سمجھتا ہو پھر اس کے اندر خیانت مت کرے ہم بیان کی طرح ڈنکے کی چوٹ پر دین کو بیان کرے دین کے بیان کے اندر خیانت نہ کرے وہ ہے نبیوں کا وارث وہ ہے شریعت میں عالم ورنہ لوگوں میں عالم کو پتہ نہیں کیا ہوا جو پودو ہیں زمانے کے وہ بھی شیطان جو بدترین لوگ ہیں لانتی ترین ہے راہ ہیں ڈاکو ہیں راستہ خدا رسول کے دین کا راستہ مارنے والے ہیں وہ بھی لوگوں کی نگاہ کے اندر عالم ہے جن کو مومن شمار نہیں کر سکتے یار جن کو انسان شمار نہیں کر سکتے ان کو علماء سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ حال ہے اتنا بے وقوف ہے زواجر کے اندر میں نے پڑھا ہے گنا ایک گنا لکھا ہوا ہے کبیرہ تو قرا علما فاسق جو ہے بدکار بد عقیدہ تو جہاں رہے بد عقیدہ نہیں بد بد اعمال جو ہے ان سے میل جول رکھنا یہ خود کبیرہ گناہ امام ابن حجر ہے تمی مکی رحمہ اللہ نے زواجر کے اندر شمار بتاؤ لوگوں کا کیا ہے اسی وجہ سے حضرت سیدنا رائے امام محمد رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہوا ہے پورے مختار کے تو انہوں نے فرمایا کہ یار یہ جن کو یعنی ایسے عوام کلانام جو دین کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کریں بس جی ٹھیک ہے جی جی تو یہ صحیح آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا اگر میرے غلام ہوتے اگر میرے تو غلام رکھنا بھی میں کرتا میں سب کو آزاد کر دیتا ہوں سید رحیم محمد رحمہ اللہ فرم مختار کر اچھا، بات سمجھو میں نے پیچھے یہ کہا تھا کہ چاہے چیز بات دین کی ہو یا اگلے کی دنیاوی ایب دینی ہو یا دنیاوی اس کے اندر یا اس کی کسی چیز کے اندر جس سے وہ جس کا جس ایب کا ذکر پیٹ پیچھے وہ پسند نہ کرے اگر وہ ایسا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ مطلب پیچھے پیٹ پیچھے بھی یا منہ پر بھی کرو تو پرواہ اپنا منہ پر کرو تو پسند وہ کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس بات بیان کرنے سے تو پھر تو کوئی بدلی ہوگی اس کی اگر پیٹ منہ پر کرو تو برا کرے برا سمجھے وہ چاہے دنیاوی ایب ہو چاہے دینی ایب ہو کسی طرح کا تو وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا اس پر عبارت سنیے طریقت المحمدیہ کے اندر صفحہ نمبر دو سو اکاون سے پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں اے علم ان الغیبت تعم و ذکر دنیا اب آگے بات سمجھ اور حدیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے واضح طور پر اسی پر عادی سے مبارکہ کچھ پیش کر دیتا ہوں ہاں جی بولتے نہیں ہوتا وہ ذکر ہو ذکر ہو بدین و دنیا لا کی یوشکرا تمہاری فت المخاطب ہاں مخاطب اس کو جانتا ہو جس کے بعد اس کی بات ہو رہی ہے اگر وہ واقف ہی نہیں ہے کیونکہ اصل تو بات یہ ہے نا غیبت کرنے سے مومن غیبت کرنے سے کیوں روکا گیا اتنا سختی کے ساتھ تاکہ کسی مومن کی عزت جو ہے خراب نہ ہو اصل مومن کی عزت کا تحفظ مقصود ہے ہاں جانے یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے اندر یہ خرابیاں جب تک دور نہیں ہوں گی پھر اللہ کے عذاب کے مستحق رہیں گے میں رکھیں مولانا نذیر صاحب ابن ماجہ شریف نیچے اسنن اور ساتھ الجام اور قبیر یہ نسخہ جو پڑا ہے نا ارناؤت والا بولے اس کی دودھ آخری جلد جلدی کرو آخری اور اس سے پہلے دونوں جلدی کرو جلدی سمجھ نہیں ہے بات مومن کا احترام اور مومن کی عزت کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں بات میں نے تازہ پڑھی ہے آپ کے لیے بہت اچھی ہے آپ یاد کریں گے ان شاء اللہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے میں کوئی امام وقت نہیں ہوں کوئی نوز بل کچھ بس میں اب یوں کرے یعنی یوں سمجھے آپ کو سناتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے آپ کی اصلاح کے لیے یا اصلاح مقصود ہے یا اپنی مغفرت مغفرت بھی ساتھ ہوگی کہ تمہاری اصلاح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے میری مقصورت دی یہ مقصد ہے میرا سمجھ نہیں آئی تو اے عالم ہے ہاں تو میں مومن کی عزت کے متعلق اچھا مولانا نظیر صاحب ادھر کو بیٹھے عمر صاحب ہمارا عمر حضرت وہ رسائل ابن تو لانا ذرا اس کے اندر ایک واقعہ پڑا ایک بزرگ کے متعلق میں آپ کو سناتا ہوں سے بہت ضروری ہے مومن کا احترام میں اسی حق میں ذہنی طور پر ہوں عملی طور پر نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر ہوں ایسا ذہن یہ رکھتا ہوں یعنی اعتقاد میں یہ بات ہے مومن کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو ملوز رکھنا ضروری ہے ہمارے دوست جو ہے نا قرآن محل پر قرآن محل بنا رہے ہیں نا حضرت صاحب نے یہ اعتدال پر رہنا بڑی بات ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا سنتے ہیں تو دنیا دار لوگ جو ہے نا دنیا میں یہ لوگ افراد کا شکار ہو جاتے ہیں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں قرآن مال شریف بن رہے ہیں اب ان کے اندر غلب ہو رہا ہے افراد ہو رہا ہے حد سے بڑھ سجاوز ہو رہا ہے ہاں جی فضولیات میں پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مار پر لاکھوں روپے لگ رہے ہیں ان پر ٹائلیں لگ رہی ہیں رنگین ہو رہا ہے جناب جی پھر میناریاں بن رہی ہیں پلان بن رہا ہے جن چیزوں کی مسجد کے اندر بھی اجازت نہیں تھی میں اگلے دن پڑھ رہا تھا خود میں نے کتاب خریدی ہے امام محدث ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب الحکام القبیر سمجھ نہیں آئی اس کے اندر پتہ نہیں کتنی آدی سے مبارکہ میں نے پڑھی روایات صحابہ کرام کی آثار اور مرفوع آدی سے بھی پڑھی ایک موقف روایت جو اپنا ایک حضرت موقف روایت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں نماز پڑھنے گئے مسجد میں مسجد پر کنگرے لگے ہوئے آپ نماز آپ نماز میں شریک نہیں باہر نکل گئے کسی نے کہا حضرت آپ نماز نہیں پڑھی آپ نے فرمایا مسجد کو بنانے والا کون اس کو کوئی گرا دے یہ کنگرے گرا دے یہ تو جیسے کافر اپنے بت نصب کرتے ہیں عبادت پوجا پاٹ کے لیے تم نے وہ کر رکھا ہے کمال ہے اس کی کیا ہے یعنی مساجد کو سادہ رکھتے تھے وہ جو خرچ ہوتا تھا دین پر دین پر کیا مطلب اللہ کے بندوں پر خرچ ہوتا یہ منافقت شمار ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر پر خرچ ہو اور اللہ کے بندے برتے رہیں مومنین تڑپتے رہیں ان کی ہزاروں ضرورتیں جو ہیں وہ اسی طرح رہیں اور ہزاروں ضرورتیں جو ہیں وہ پڑی رہیں پوری نہ ہو وہ پریشانی میں مبتلا رہے کبھی وہ عزت بیچنے پر ہو کبھی کسی کے ساتھ فراڈ چکر بازی کرنے پر آ جائے کبھی کسی پر کسی گنا پر آبادہ ہو جائے اس کا خیال نہ رکھنا اب مساجد پر دیکھ لے پہلے لگ رہے ہیں یہ یہ ظالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کا گھر سنوارنا ہے ارے بھائی یہ خدا کا گھر یہ خدا کا گھر نہیں یہ خدا کی عبادت کا گھر ہے ایک ہے خدا کا گھر وہ تو ذاتی بے گھر ہے وہ تو ذاتی بے گھر ہے اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے کعبہ اور مساجد اس کی عبادت کا گھر ہے اور اللہ کے مومن کا دل یہ اس کی یاد اور اس کی معرفت کا گھر ہے یہ اس کی معرفت کا گھر ہزارہ کعبہ یک دل بہتر ہے بس نبی رومی میں فرماتے ہیں مولا روم ترجمان حقیقت تمہارے فرق اب فرماتے ہیں آج ہزارہ کعبہ یک دل بہتر ہے مومن کا دل ہو کافر کے دل کی بات نہیں ہوتی مومن کا دل ہو میں نے پڑھا دیکھو مومن کی قدر جو لوگ جانتے تھے وہ کیا لوگ تھے ہیں یہ فقراء لوگ مومن کی قدر سے فقیر بنتے ہیں ذہن میں رکھنا اسی وجہ سے سادی شہر سادی بلبل شیراز فرماتے ہیں رحمہ اللہ بزرگ طریقت وجود خدمت خلق نے تسمی خوشادہ ہو نیس فرمایا طریقت اگر پوچھتے ہو تو نبی کا طریقہ کیا ہے فرمایا خدمت خلق خدمت یعنی شریعت کے مطابق یہ نا سکولیوں والی خدمت ہاں یہ دونوں طرح کی خدمت کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے الٹی خدمت بھی کرتے ہیں دوسری بھی کر لیتے ہیں دوسری جب کرتے ہیں ان کا مقصود اصل الٹی ہوتا ہے وہ تو خدمت کیا ہے وہ تو خدمت نہیں لانت ہوتی ہے ان کی ان کو خدمت کہنا ہی آرام ہے وہ دجال کے بچے دجال ہوتے ہیں دجال کیا خدمت کرے گا ان کو چھوڑو ان کا انسانوں میں جب جب میں بات کر رہا ہوں اسلام مسلمانوں کی انسانوں کی اس طبقے کو شمار ہی نہ کیا آپ کا ادھر ریٹ جانا نہیں چاہیے دین میں نہ وہ انسانوں اور مسلمانوں سے باہر لوگ یہ تو عجیب بات ہے کہ میں اگر ذکر کروں انسانوں کا تو آپ کا ذہن سور کی طرف چلا جائے آپ کا گدڑ کی طرف چلا جائے تو یہ تو آپ کے ذہن کی انتہائی ماقت ہوگی اتنا بڑا فرق آپ نے کیسے مٹا دیا کہاں انسان اور کہاں احمد کہاں درندہ سمجھے بات جس وجہ سے یہ گنتی میں ہے ہی نہیں یہ شمار میں ہی نہیں ہے انسانوں کی شمار میں ہی نہیں ہے ہاں، ان لوگوں کا ذکر اب بات جب میں ان کا ذکر کروں گا پھر نامزد کروں گا ان ہاں یہ زیر میں رکھوں جب ان کی باری آئے گی یا آتی ہے تو میں نامزد کرتا ہوں کروں گا پھر آپ گھبرائے نہیں یہ نہیں ہے کہ میں اشارے کی نائب میں بولوں گا نہیں اشارے میں کیا بولیں رمض و اس زمانے کے لیے موضوع نہیں ہمارے اقبال کہتے ہیں بولتے نہیں بیٹے کون سی جلدی ہے یہ ہاں۔ مالا بات سمجھ آئی بیٹے بلد بس اچھا تو یہ بھائی قرآن مال پر کیا لگ رہا ہے آپ کو مال لاکھوں روپے لگتے پہلے پھول بوٹے یہ وہ کیا ہے جو قرآن پاک رکھا ہوا اس نے وہ سیدھا ہونا ہے اس نے ختم ہونا ہے آپ یہ اوپر کیا کر رہے ہیں حق بنتا تھا کہ سادہ بناؤ جس طرح وسیم صاحب نے ادھر بنایا ہوا ہے لیکن خل کے خدا پر کیونکہ نفس ان کو اجازت نہیں دیتا نفس وہ ہوتا ہے نفس انسان سے نفرت کھاتا ہے ہاں یہی تو راز ہے تو ادھر لگتا ہے مزہ لے کے انسان پر لگے یہ لوگوں کی یہ بھی نفس پرستی میں آ جائے گا ذہن میں رکھنا یہ ہمارے دوست لوگ جو اس طرح قرآن مال بنا رہے ہیں میں ہوں میں اس پر خوش نہیں ہوتا ذہن میں رکھنا سادہ بناؤ جو مقصد ہے قرآن کو محفوظ کرنا تاکہ بے ادبی سے بچے یہ اوپر کیا کرتے ہو تو سولہ با پڑھ رہے ہیں کسی کو کتاب لے کر دو بات پر خرچ کرو دین کے مدارس پر خرچ کرو جو دینی مدارس تمہارے کھلے اون پر لگاؤ طالب علم کو ایک ٹوٹی قلم دینے والا دوسرے ماں کام پر لگاتا ہے جتنا پیسہ لگاتا سواب رکھتا ہے احساس ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے مراتب کا پتہ نہیں ہے ایک کام عام ہوتا ہے اس سے کم درجے کا اس سے کم درجے کا بات نہیں سمجھ آئے تو لبا بیچارے پاس یہاں جہاں پر پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں جہاں جہاں کوئی ہیں ان کا خیال رکھنے کی بجائے اگر تمہیں اللہ راضی کرنا ہے تو دل راضی کرو مومن کا یار وہ میں بات بیان کر رہا تھا میں نے غالباً یہ بات پڑھی تھی حضرت شیخ المشاہ سے چشتیہ ہمارے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دلوی رحمہ اللہ کی کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے ہاں رمضان کا مہینہ کہتا ہوں نفلی روزہ رکھا ہوا تھا نفلی نفلی روزہ رکھا ہوا تھا کسی نے نا بھائی نے آپ کی دعوت کی آپ نے روزہ توڑ لیا اس نے پوچھا حضور کیوں فرمایا یار دل توڑنا گوارا نہیں کیا ہمارا گھر روزہ توڑ لے تو نفلی ہے چلو پھر رکھ لوں گا ہم دل توڑنے پر رہتے ہیں ہاں یہ ہمارے ساتھیوں سے بہت مجھے شکایت ہے جہاں سے کوئی مجھے ملتا ہے وہ یہی شکایت کرتا ہے جی فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ اور دوست دوست یعنی یہ اس فکر میں آنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی میری بات کی یار اب ذرا اس سے میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا الٹی دنیا ہوگی یہ کابے کی طرح پیٹ نہیں کرتے اور مومن کی پرواہ نہیں کرتے اس کو ذلیل کرنے پر زور ہے اور اس کی عزت بنانے پر زور ہے یہ صحابہ کی روش نہیں تھی خدا را یہ ہمارے اسلاف کی روش نہیں صحابہ کرام کی یہی عظمت تھی تو قرآن مجید پر سونا لگانا چاہتے لگا سکتے تھے یار لیکن سونا انہوں نے خلق خدا پر خرچ کیا ہے مومن نے ان پر خرچ کیا ہے اور قرآن مجید رسول اکرم نے ان کا اس کا اہتمام اتنا نہیں کیا کیسی عجیب بات ہے آقا نامدار نام دار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی قدرت نہیں تھی کون سی طاقت نہیں تھی لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندوبست نہیں کیا قرآن لکھا ہوا ہے کہیں جناب پتھروں پر لکھا ہوا ہے کہیں چمڑے پر لکھا ہوا ہے کہیں چھڑیوں پر لکھا ہوا ہے اور جو خرچ ہو رہا ہے وہ حضرت انسان پہ خرچ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آئی دین پر خرچ ہو رہا تھا جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ کرتے تھے اس کی برکت تھی کہ دین ہر طرف ہی آج قرآن مجید پتہ نہیں کتنے رنگوں میں چھپتا ہے نہ قرآن پر عمل ہے نہ اس کی تعظیم ہے ہاں جی سب تک سونے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لکھے ہوئے لیکن ہاں جی وہ لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو وہ تعظیم مقصود نہیں ہے لانتیوں کی وہ جو لکھ کر رکھا ہوا ہے اتنا خوبصورت وہ ایک نمائش بنا رکھا ہے وہ عجائب گھر کے اندر جس طرح چیزیں رکھی ہوتی ہیں سجا کر وہ عجائب گھر تکبر کے طور پر رکھا ہوا ہے وہ نامراد اس کو کہ یہ تم لالت ڈال رہا ہے یہ عزت نہیں ہے قرآن کی قرآن کی اصل عزت یہ ہے کہ اس کے حکام کو سمجھو اس پر عمل کرو مانو پہلے مانو پھر عمل کرو عمل لوگوں کو یہ خل کے خدا کے ساتھ جس طرح کے دوستی اور کا درس دیتا ہے اور جن جن انسانوں کی یہ خدمت کا درس دیتا ہے ہاں جی جن پر رحم دلی اور شفقت کا درس دیتا ہے ان کے ساتھ شفقت رحم دلی مہربانی دوستی سے پیش آؤ یہ قرآن کی خدمت ہے اللہ اس کے برخلاف یورپ والے قرآن کی تباد کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں یورپ والے یار کیسے جی بات ہے یہود نے سارا یہ عرب میں کتابیں چھپ کر پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت آ رہی ہیں لیکن قرآن کے آکام اور قرآن کے جو عقائد نظریات ہیں ان کو ان کے قریب نہیں بیٹھنا دیتے سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے رسائل ابن عابدین شریف کے اندر پڑھا سمجھ نہیں آ رہی کس میں پڑھا وہ بڑے والا یار لیا یہاں نشان وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا بس باب الفتن کے اندر وہ اتنے جڑا ابن ماجہ شریف جلدی کرو اچھا خیر اس سے کیا بتاؤں یہاں اس میں آ جاتا ہے اب اسی کے اندر موجود ہے میں بتا دیتا ہوں رسائل ابن آپ ذرا توجہ سے کہا نا ہاں جی میں توجہ میں کرانا چاہتا ہوں ہاں جی اس کے اندر جناب یہ دو سو چوراسی یہ جناب نا انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے یہ آگے یہ دو سو بیس سفے پر ہے کتنے سفے پر ہے امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا سل ہندی الہندی لنصرت مولانا خالد ان نقش بندی الحسام ہندی لنصرت مولانا خالد ان نقش بندی عرب کے بہت بڑے ولی ہوئے عارف بلّہ عالم تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا خالد نقش بندی رحمہ اللہ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا تنا اور ذکر خیر پر آپ نے رسالہ لکھا ہے جس کا نام رکھا تلل اور شامل ہندی یہ لکھا تھا ان کے خلاف ان بزرگوں کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہوگی اس کے خلاف آپ نے یہ تلوار جو ہے نا سونپ لی اب سمجھ آئی کہ نہیں تو آخر میں پہلے اس شخص کا رد کیا جنہوں نے ان کے خلاف کوئی زبان درازی کی ہوگی جس میں پھر آگے آل خاتمہ دو سو اٹھارہ صفحے پر خاتمہ کا عنوان دے کر ان کے حالات مختصر بیان فرمائے ہیں لکھتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ یہ کتابیں پڑھی پڑھ کر فلاں عرب کے تھے وہ کہاں کے تھے اور یہ جناب جی نا ان کا نصب شریف جو ہے نا شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ کا نقش بندی بھی تھے قادری بھی تھے سوربردی بھی تھے کبروی بھی تھے چشتی بھی تھے تمام سلسلے رکھتے تھے تو آپ کے نا یہ ہے جناب سلسلہ جو بڑے ان کے بزرگ تھے جن کا جن تک ان کا نصب پہنچتا تھا وہ پیر میکائل سرکار تھے صاحب الساب کرد قوم ہے عرب کے اندر عراق میں کرد کردی لوگ تو ان کے وہ بزرگ ہیں صاحب وہ میکا حضرت میکائل جو تھے رحمہ اللہ ان کو چھ انگلیاں والا کہتے تھے وہ اس وجہ سے چھ انگلیاں تھیں ان کی فلکت تو آگے یہ یہ حضرت فرما رہے ہیں بات سمجھ نہیں آئی ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے پڑھتے پڑھتے پھر اللہ تعالی کے بندوں کی تلاش میں نکل پڑے یا مدینہ شریف پہنچ گئے کہاں پہنچے تو وہ فرماتے ہیں کہ کون تو افت شو اللہ نسفر بے ببعض نسف احمل بها كل اللہ میں تلاش میں رہتا تھا کو کو اللہ کا بندہ ملے کو نصیحتیں کرے کو باز کی چند باتیں کرے اور میں پھر ان پر عمل کروں میری زندگی سمر جائے اسی کوشش میں تلاش میں رہتا تھا میں نے ایک یمنی شخص عالم عامل صاحب استقامت تھے سب کچھ تھے ارے بھائی ان سے ملاقات کی یا شخص بزرگ تھے وہ چند نصیحتیں انہوں نے مجھے کی ان میں سے ایک تھی لا تو بادر فی مکہ تبل انکار علامہ طبی انکار انہوں نے مجھے فرمایا جو نصیحت کی غالان نذیر صاحب یہ توجہ کر اس بزرگ نے مجھے نصیحت کی کہ یار مکہ شریف جب جاؤ نا مدینہ شریف میں آؤ اگر جب مکہ شریف جاؤ گے تو بظاہر اگر کوئی کام کسی بزرگ کا جو تمہیں نیک سالے ہونے کے آثار جس پر نظر آتے ہیں آثار صالحین جس پر نظر آتے ہیں اگر مکہ شریف کے اندر ایسے شخص سے ظاہر شرح کے خلاف کام نظر کام نظر آئے نا تو جلدی سے انکار نہ کرنا نہ کہہ دینا یہ کی کر کے بیٹھا ہے انتظار کری خاموش رہنا جلد بازی نہ کرنا بڑے تصبت کے ساتھ پھر تم پر وہ حکمت ظاہر ہو وہ کر دے یا تم نے پوچھنا ہے تو بڑے طریقے سے پوچھنا بہرحال جلد بازی نہ کرنا انکار کرنا سمجھ نہیں آ رہی لا تو بادر فی مکہ تھا بل انکار علامہ ترا ظاہر خالف شریع فلما وصلت الى الحرم المکی وانا مصمم على العمل بتلك النصیحة البضیعہ بكرة يوم الجمعة إلى الحرم لأكون كمن قادم كمن قدم بدنة من النعم فجلست إلى القعبة الشريفة أقرأ الدلائل دلائل خیرات شریف مکہ شریف گیا مکہ شریف میں جس طرح جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں پھر لے جاتے ہیں اسی طرح میں ہو گیا جیسے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کو نذرانہ پیش کرنے آیا ہوا ہوں پہنچ گیا کعبہ شریف میں فجلست القعبہ اقرا الدلائل دلائل, دلائل, دلائل الخیرات شریف وظائف کی کتاب ہے امام جزولی رحمہ اللہ کی مشہور ہے یہ ذرائع تو رجل ذا لحیت سودا علیہ ذل علیہ زی العوام یہاں پر زی زال کے ساتھ لکھا یہ غلط ہے زی العوام زی العوام میں ایک شخص میں نے دیکھا سفید شاہ داڑی شریف تھی ان کی اور عوامی لباس میں ملبوس تھے جس طرح کے عام جٹ دیسی طبقے کا ہوتا ہے جیسے حضرت صاحب ہمارے پیچھے رہتے پرویش لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں وہ نمایاں شکل نہیں بناتے پہچانے جائیں نا انگوشت نما انگوشت نما ارے بھائی ہاں انگوشت نما جو ہو نا وہ لباس نہیں کرتے وہ کام بھی نہیں کرتے ایسے تو وہ پیٹھ جو ہے نا وہ کر کے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر ہے الشاد روان بابا جو حائل جی، کا لفظ ہے میرے دن میں نہیں ہے لیکن جو مجھے شاپ و سباق سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے کعبے کا کسی حصے کا کوئی نام ہوگا یا جو بھی ہے اس کی طرف پیٹ کر کے میری طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بات کو سمجھنا اب یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں فد نفسی میرے دل نے یہ کہا یار یہ شخص کاب شریف کا ادب نہیں کر رہا پیٹ کر کے کاب ایک طرح بیٹھا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو جھڑکا بھی نہیں مجھے نصیحت یاد تھی کہ یار جس کو سالے ادھر سمجھو نظر آئے تو انکار پر جلد بازی نہیں کرنا بات سمجھ نظر بس اتنا میرے دل میں تھا تو مجھے کہنے لگے یا ہاگا ہما علم تھا ان حرمت المؤمن عند الله تعالى اعظم من حرمت الكعبه فرمانے لگے او شخص کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کی عزت اللہ کی نزدیک کعبے سے زیادہ ہے میں اس وجہ سے تیری طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ پتا تھا کہ یہ بھی مومن ہے اور مومن بھی عام نہیں ہے جو اللہ کے لیے ایسے پھر رہا ہے اس کی تلاش میں ایسے پتری ٹھوکرے کھا رہا ہے کہاں کہاں پر پھر رہا ہے یہ طالب المولا ہے کوئی صحیح مومن ہے تو فرمانے لگے میں سمے پلے تارے وہ الگ سے القاب وہ توجہ ہی الیک اما سمعت نصیحت من فی المدینہ علیک میں ادھر پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو تیری طرف میں رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ تمہاری عزت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے پھر ساتھ ہی فرمایا وہ مدینہ شریف میں جو تمہیں ملا تھا اس کی نصیحت کو بلا دیا تم نے شاہ خالد نقش بندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا بندہ ہے باتیں مدینہ میں ہوئی تھی یہ یہاں کہہ رہا میرے دل میں خیال اٹھتا ہے یہ پہلے بتا رہا سمجھ نہیں آ رہی فلم اشوک کا انہو من اکابر الاولیاء وقد تسر بالا الخلق فن کبب تو اللہ یدہ وسال تو لاف ہوا وہی الحق فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ خالی ولی نہیں بہت بڑا ولی ہے کوئی اللہ کا لیکن یہ یہ عوام کے لباس میں اپنے آپ کو چھپائے پھرا ہاں، سیفیوں کی طرح ہوتے <laughs> وہ تو ادھر بیٹھ کر خود بلا رہے ہوتے نا ولی ادھر بیٹھ رہا کدھر جا رہے ہو بحث کرنا ہے تو ادھر آؤ دجال ایسے ہی ہوتے ہیں یہ دجال ہیں وہ ولی تھا کہ عوام کے لباس میں پھر رہا ہے کپڑے وضع کتا سنت کے یعنی عوام سے مراد یہ فاسق فاجر لوگ تھوڑے ہیں یعنی جو عوام کے لوگ نیک ہوتے ہیں مطلب ہے جو کم از کم ظاہری اپنا ظاہری وزا شرح کے مطابق رکھتے ہیں لیکن کپڑے وغیرہ جٹ دیسی طبقہ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے سادے رہتے ہیں تو سادگی کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں تاکہ یہی سمجھے ہمیں سارے لوگ کہ یہ ہمارے ساتھ کا ہے یہ خیال ہی کسی کو نہ ہے کہ یہ اللہ کا ہے وہ اتنا چھپاتے ہیں اور جو دجال ہیں وہ دور سے بلاتے ہیں یہ دجال ہے یہ کیا ہے بات کو سمجھو آپ فرماتے ہیں فن کبب تو حالت ہے میں تو ان کے دونوں ہاتھوں پر گر پڑا چومنے کے لیے معافی مانگی اور سوال کیا کہ حضرت کوئی حق کا راستہ آگے دکھائیں میں اسی لیے پھر رہا ہوں پکال علی فتو کا لا یقون فی فرمانے لگے تیرا حصہ ادھر نہیں ہے عرب میں ہندوستان میں پڑا ہے ادھر جاؤ پھر آگے میں بیان کیا کروں آگے پھر وہ چلتے ہیں اور ادھر آتے ہیں کون سے بزرگوں کے پاس آتے ہیں وہ سارا لکھا ہے پھر آ کیسے آ کر ہاں جی حصے ہوتے ہیں جن کو وہ خلافت سیفی ہوتے تو وہ تو کہتے ہیں تمہارا کہیں حصہ نہیں ہے ادھر ہی ہے اور باقی جو لانتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ سارا آپ کے پاس ہی ہوتا ہے لانتوں کا حصہ جو اللہ کی رحمتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ بانٹا ہوا ہوتا ہے رب نے وہ پتہ نہیں بہرحال سمجھ آ رہی ہے ہاں، فتوح اللہ کی رحمت کے دروازے تیرے کھلیں گے تو وہ ادھر جانا پڑے گا ادھر نہیں ہے اب میں نے کیا سنایا آپ کو وہ حدیث پاک یہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس میں آ گئے ہاں؟ اور وہ جو ہے حدیث مبارک پتہ یار جی سونا ابن ماجہ شریف کے اندر بہرحال مفہوم آ گیا ٹھیک ہے نا یہ ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے مخاطب ہو کر فرمایا کتنا تو جمیل اللہ تعالیٰ نے کتنا تجھے حسین بنایا کتنا عزت احترام والا بنایا لیکن اے کعبے میرے مومن کی عزت کچھ زیادہ ہے آج ہم میں منافقت آئی ہے اس منافقت کی وجہ سے یہ لانتی لوگ منافقت ہے یہ ساری اور ہمارے جو بھولے ساتھی ہیں وہ جناب جی ادھر قرآن محل پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ایسے جناب کو پلستر ہو رہا ہے خدا کے بدو شادی چڑائی کر کے اس کے اندر قرآن کو رکھو اب جس کے اندر قرآن جس دل کے اندر قرآن کی عزت ہے اس پر لگاؤ یار اس کا دل راضی کرو کعبے کی طرف پیٹ نہیں کرتے اس کے سر میں جوتے مارتے ہو کیسی عجیب بات ہے یار معلوم ہوا ہم نے نفسانی دین بنا رکھا ہے رحمانی دین جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے سکولی کتے ہیں تو وہ عمارتوں پر سڑکوں پر لگاتے ہیں کمینگی کے تفتروں اور رہائشوں پر لگاتے ہیں اپنے عیاشی بدماشی کمینگی بغیرتی کے فرونی محل اور ہاؤس سکیموں پر لگاتے ہیں کتے کے بچے انسان مر رہے ہیں وہ سرمایہ دار سب کا کتوں کا اور ہمارے جو بھولے ایسے ہیں کہ اگر ان کو حضرت صاحب نے قرآن مال کا راستہ دکھا دیا تو یہ سب کچھ لگا رہا ہے ان کو اتنی مت نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا فلاں نے جناب اتنے بیس لاکھ لگا دیا ہوئے ہوئے فوٹو اتار کر دیکھتے ہی رہتے ہیں افسوس ہے اللہ تیری یہ فوٹو دیکھنا چاہتا ہے اس کے انسان پتہ نہیں کس ذلت خواری کے اندر کس تنگی کے اندر کس مہنگائی کے دور کے اندر جی رہے ہیں تم ان کا خیال نہیں کرتے اور بہان لگا رہے ہو یار کچھ تو خدا کرتا ہوں میری یہ مجبوری نہ ہوتی کہ کتابوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہمارے حالات ہی ایسے ہیں ہر طرح کی کتاب خرید کر کے رکھنا پڑ جاتی ہے ہمیں ہاں جی ورنہ میں خود اور اب بھی الحمدللہ جتنا توفیق ہوتی ہے میں مستحق طلباء اور جناب غریب دوستوں پر مستحق درویشوں پر لگاتا ہوں خرچ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی لیکن یہ پھر بھی خواہش رہتی ہے کاش کی اگر حسرت رہتی ہے یہ کاش کہ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ مال بھی ادھر ہی خرچ کرتا ادھار مانگتا ہے کوئی کسی طرح کو کسی طرح اس کی امداد کرو اس پر رحم کرو جو کعبے سے زیادہ حرمت والا ہے وہاں پر جا کر دیکھو پتہ نہیں کعبے کی عمارت کو کیا بنا رہے ہیں کعبے کے فرشوں کو کیا بنا رہے ہیں اور مومن کے سال میں دلیل ہو رہے ہیں یہ بے دینی ہے دیر میں رکھنا ہے میری بات ہاں الحمد حضور کے جو نالین مبارک کا صدقہ نہ چیز کے دل کے اندر یہ بات آئی تو اس بارگاہ کے اندر جس کو اتنا عزت دی جا رہی ہے وہ اتنا دلیل ہو رہا ہے ہم انسان کی قدر بتانے کے لیے آئے ہیں انسان کی مومن کی قدر بتانے کے لیے آئے مومن کی انسان سے مراد وہ تو جانور سے بدتر کی بات نہیں ہے دین میں رکھنا ذرا میں انسان کو کہہ رہا ہوں ادھر نہ لے جائے کرو کافر جو وہ جانور سے بدتر ہے ہاں وہ کافر جو ذمی ہوتا ہے وہ بعض احکام کے اندر مومن کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے بات سمجھ نہ جاتا ذمہ کافر اور ذمہ کافر اور ہوتے ہیں وہ اسلام کی جب حکومت آئے گی اس وقت ذمہ کافر ہوں گے ہاں دیر میں رکھنا یہ سب عربی ہیں دنیا میں وہ علیحدہ ہیں وہ اب وقت وقت کے قلت کے پیش نظر بات کو سمیٹتا ہوں بات سمجھنا ہے نا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے مومن کی عزت بھائی یہ غیبت کیوں میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ غیبت کیوں اتنا سخت آرام کیا گیا ہے گرا مومن کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے ادھر کوئی خبیص کسی کو کمی کہہ کر اس کو تانا لگا دیتا ہے اور زلیل کرتا ہے اے کمی کم آ رہی ہے سارے پنڈ ہاں؟ تو کسی دسا میں کتنا پتر ہے بے مان آ تینوں این حیات نہیں کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے تو کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قبیلے برادریاں بنائی اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو فلانا ہاں کنو ملنا ہی فلانے کا پتر فلانی قوم دا فلانی برادری کا فلانا کام کر دے تھان سے بیٹھے اتنا کر دے بس اسی وجہ سے اس ذات پاک نے ذات پات کے جھگڑے مٹا دیے اس ذات پاک نے ذات پات کے جھگڑے مٹا دیے اس نے اتنا کہہ دیا ان اکرم عند اللہ اللہ کے ہاں تمہارا اور اللہ کے ہاں جو سنو مومن کیا ہوتا ہے تخلق خوبی اخلاق اللہ اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے جب اخلاق کی خدا بندی کا حامل ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں جو عزت والا ہوگا مومن کے نزدیک ضرور عزت والا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے اللہ کیا عزت والا اور مومن کے پاس دلیل ہو پھر مومن ہی نہیں ہے جی مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق خلاق ان اکرم آکر میں فرمایا جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا ہے اللہ کے کبھی کسی کے رنگ پر رنگ جناب وہ بیان کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں دلیل کرتے ہیں فلانا رنگ دا کالا دے فلانا رنگ دا دیدیں فلانے دی فلانے دے بوں تو فلانا ان کا کپڑے یہ سب ہے غیبت ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہو اور انجام اس کا آگے بتاؤں گا ابھی تو احکام کا سلسلہ بھی رہتا ہے اس پر بیٹھ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی مذاق بنا رکھا ہے موہ میں خدا کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اتنا غفلت ہے میرے حضرت صاحب اور یار میں تم پیچھے میرے بیٹھ کر مجھے بھی گناگار کرو کون بیٹھے ہوئے پیچھے حضرت مہربانی آپ میرے مرشد پاک رام میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماتے ہیں میں اپنے سید امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ باخبر ہوئے ایک دم آپ نے پیٹ پھیر کر فرمایا یار افسوس ہے میرے پیچھے بیٹھ گیا وہی وہی بات کیونکہ یہ میرے مرشد کامل جو تھے یہ بھی تو کامل تھے بے مثال کامل تھے اپنے دور کے وہی کعبے کو جو پیٹ نہیں کرتے وہ خل کے وہ حضرت انسان کی طرف کیسے پیٹ کریں یہ تو کعبے سے بڑا ہے نا بات نہیں سمجھ آئی مجبوری کی حالت اور ہوتی ہے جیسے آپ ایک دوسرے کو پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مجبوری کی حالت ہے وہ تو پھر کعبے کی طرف بھی ہو جاتی ہے جیسے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آگے آگے کیونکہ مومن مسلمان تھا تو مسلمان سامنے تھا اسی وجہ سے وہ مجبوری سے پیچھے کعبے کی طرف ان کی پیٹ ہو گئی تو ادھر رخ کر کے بیٹھ گئے بات نہیں سمجھ آئی لیکن یہ حقیر سمجھنا اور یہ جناب اس کا مذاق اڑانا اس کو ذلیل کرنا یہ کمی کم آ رہی ہے اور ایک خبیص لفظ چلتا ہے مسلی مسلی ہاں؟ لفظ تو اچھا ہے لیکن معنی خبیص میں استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کو خبیص کہہ گیا ہوں ورنہ مسلی کا مانا ہوتا ہے نمازی اور یہ لانتی ماحول جو بنا ہوا ہے انگریز کا لانتی کا دین دار اور مسلی یہ دو لفظ بولتے ہیں کن لوگوں کے لیے جو یہ دیندار تو چھوڑے نو کہ عیسائی نو دیندار ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ اور مسلی جو ہے یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مطلب پہلے عیسائی تھے گریا نو بھی کہ مسلی مسلی ساڈے کا مسلی یہ ناجائز ہے حرام ہے یہ بولنا زیر میں رکھنا مسلی نمازی کو کہتے ہیں اس میں نمازی کی تاخیر ہے اور بہت بڑی ذلت اس کی ہو رہی ہے ہاں جی نمازی لفظ کی بہت بڑی بےزتی ہو رہی ہے حالانکہ اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کے لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرو وہ تمہیں بھی مسلی ہو آپ بھی مسلی بیٹھے ہیں لیکن یہ خبیص ارادے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگلے کی تاکیر کے لیے یہ گناہ ہے یہ خود کی بن جائے گا یا بل ہوگا ہاں اگر پہچان کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ جب تاکیر کے لیے سب کے لیے سب ایپ ایپ کے لیے ایپ لگانے کے لیے ہوئے ہوئے اگر منہ پر کہے گا منہ پر کہے گا تو اس نے اس کا دل دکھایا پھر وہ جرم آ جائے گا ارے بھائی ایزا اس کو کہتے ہیں ایزا مسلم کے اندر آ جائے گا اور اگر پیٹھ پیچھے کہتا ہے ایب اور سب کے طور پر تو بھی عقیبت بن جائے گی کبیرہ گناہ ہو جائے گا کبیرہ گناہ پاسک فاضر ہو جاتا بندہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو گواہی رات ہو جاتی ہے گواہی اسلام میں نہیں ہوتی اس کی کرنے وہ تو آگے میں بتاتا ہوں انجام بتاتا ہوں اس کا انجام کیا ہاں, ہاں۔ ارے بھائی میں تنبیہ کر رہا ہوں نمازی کی تاکیب تو مقصود نہیں ہوتی ان کی نا لیکن ایک کورس کے اندر یہ ایک غلط معنی میں استعمال تو ہو رہا ہے نا لفظ اتنا پاکیزہ اور کہاں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے اب چوڑا ہے اس کو دیندار کہنے کے بنتا ہے دیندار تو مسلمان ہوتا ہے اچھا تو بھائی بات یہ ہے کہ معرفت مخاطب اور اللہ ہونا ضروری ہے اس کو پہچان ہو بات سمجھنا ذرا اس کو ہاں تو دینی چاہے ایپ بیان کرے یا دنیاوی چاہے دینی چاہے دنیاوی جو بھی ایپ اس کے منہ پر کیا جائے تو اس کو غصہ لگتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پسند نہیں کرتا پیٹ پیچھے کرو گے وہ کیا بن جائے گا غیبت بن جائے گا لیکن کس طور پر جبکہ وہ مقصود ہو بغل خزم مقصود ہو ارے بھائی اس کی تاخیر مقصود ہو اس کی دوسری کی نظر میں عزت گرانا صرف مقصود ہو یہ مقصود ہو سمجھ نہیں آ رہی یہ صاحب لگ ہاں اگر اصلاح مقصود ہے وہ ایک آگے خیر وہ میں خود بیان کرتا ہوں نہیں سمجھ آئی وہ حدیث مبارکہ میں بات سنانا چاہتا تھا کہ دیکھو لباس کے متعلق آ گیا لباس کے متعلق کہ خالی کسی کے لباس پر اگر اعتراض کرتا ہے یہ ہے صحیح حدیث ابو داود شریف کے حوالے سے طریقہ محمدیہ سے سنا رہا ہوں اور ترمزی کے حوالے سے یہاں پر لکھی ہوئی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انها قالت قلت یا رسول اللہ كلمه لو مزج بها البحر لما ہو اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا عرض کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات حضرت صفیہ تو میں نے اتنا عرض کر دی یا رسول اللہ صفیہ دا قد دا چھوٹا ہونا تنوع کافی یہ مطلب واہ واہ قد دی چھوٹی آ تو وہی سب والی بات آ گئی اب حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد لقادی متن نے ایسا لفظ منہ سے نکالا اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جاتا تو سمندر گندا ہو جاتا کیا مطلب کہ تیرے امال جو تو نے کما کر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا جو سمندر پلیت کر دے گا تیرے امال کا کیا اثر کر دے گا صرف اتنا بات کے قد کی چھوٹی اسپرو ہس بو کے ہس بوکا مینس حفیظ بات نہیں سمجھ آئی یہ تو عام چلتا ہے ہمارے اندر ہم تو اس کو گلا سمجھتے نہیں ہے غیبت سمجھتے نہیں ہے پلانے دیا کنجا ناک کنج جی ٹیڈا فلانا کن ہوں ہوں ہوں موٹے موٹے نے نے دند باہر نکلے کپڑے کپڑے دے پاؤں تک ایب نہیں لگا سکتے آ گئی ہے کہ نہیں آئی وہی جی میں بے چڑھتے کسی نے چھوٹے کھاد والے کن پیچھو آکھے گا منہ تے آکھے گا ایزائے خلق ہے وہ بھی افلانے کوڈو یہ سب کبیرا گنا ہے جو لوگ کرتے ہیں اب بتاؤ اللہ اکبر اللہ بھائی یہی ہے ہمارا تو میرے خیال میں روزانہ بس کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں گناہوں میں نہ گزرے کہ نہیں ہے ایسے نہیں ہے یہ تو ابھی غیبت ہے سات سو قبیلہ گنا پڑے ہوئے سات سو اور سغیر علیحدہ ہے اب بات کو سمجھیے گا اس سے یہ غیبت کی حقیقت آ گئی آپ کے سامنے آ گئی نا غیبت کیا چیز ہے سمجھ آ گئی نا لیکن آپ سمجھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کوئی کچھ پیٹ پیچھے ایب بیان کرنا ایسے ہیں ایسا ہے کہ جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتا اور غیبت شمار نہیں ہوتا اور گناہ شمار نہیں ہوتا اب ان کو سمجھاتا ہوں یعنی کیا مطلب کہ آپ جس طرح سن بیٹھے ہیں آپ کو دیکھنے میں وہ غیبت لگ جائے گی سمجھیں گے ہو سکتا ہے غیبت ہو لیکن شریعت متعارک کے اندر وہ غیبت شمار نہیں ہوتی وہ یاد ہیں وہ مستثنا ہیں غیبت سے وہ باہر شمار ہوتے ہیں آپ ان کو بتا دیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کسی کا پیٹ پیچھے ہے ایپ بیان کرنا جو ہے اس پر بظاہر دھوکہ لگ سکتا ہے کہ بھائی یہ غیبت ہی کر رہا ہے فلانا لیکن اس کی تحقیق کرنی چاہیے یہ جو چیزیں آپ بتاؤں گا تو ان کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غیبت نہ ہو لہذا اب جو چیزیں بظاہر دیکھنے میں غیبت لگتی ہیں اور حقیقت میں نہیں ہے پھر اب وہ ظاہر کرتا ہوں تاکہ ہر جگہ پر آپ غیبتی غیبتی اور گلے شکوے والا کہہ کر پتوے نہ لگاتے جائیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کسی کا پیٹ پیچھے ہے ایپ بیان کرنا جو ہے اس پر بظاہر دھوکہ لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ غیبت ہی کر رہا ہے فلانا لیکن اس کی تحقیق کرنی چاہیے یہ جو چیزیں آپ بتاؤں گا ان کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غیبت نہ ہو لہذا اب جو چیزیں بظاہر دیکھنے میں غیبت لگتی ہیں اور حقیقت میں نہیں ہے پھر اب وہ ظاہر کرتا ہوں تاکہ ہر جگہ پر آپ غیبتی غیبتی اور گلے شکوے والا کہہ کر پتوے نہ لگاتے جائیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے علماء کرام سنو سکولی کتے یا پیٹ کی خدمت کرتے ہوٹل بنا رکھتے ہیں ہر چیز کے کھانے میں ان کی پیٹ کی خدمت ہے یا منی نکالنے اور زنا کی خدمت ہے وہ اسی خدمتوں میں مصروف رہتے ہیں یا سونا ہے کھانا ہے اٹھنا ہے مرنا ہے اور جانا ختم یہ ہمارے علماء یہ ہے علم جو خدمت کرتا ہے تو صرف حضرت انسان کی کرتا ہے کہ تو نے کیسے بننا ہے اور دوسروں کو کیسے بنانا ہے اور کیسے رہنا ہے دنیا کو اسلام سنو سنو اسلام جو ہے اسلام سکولوں میں دوسری چیزوں کا علم ہے اور اسلام کے اندر انسان کا علم ہے انسان کا علم سوائے اسلام کے کسی کو نہیں کہتے بات نہیں سمجھ آئی خود شناسی اور خود شناسی خدا شناسی یہ سب اسلام میں ملتی ہے وہ کتے گاڑی کا گاڑی کا جانتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر آگے لگتا ہے پیچھے لگتا ہے گیئر آگے لگتا ہے گیئر پیچھے لگتا ہے گاڑی اتنے کی آتی ہے وہ گاڑی کو جانتا ہے سور انسان کو نہیں جانتا اسی وجہ سے آج گاڑیوں کی اور چیزوں کی قدر ہے انسان کی نہیں ہے اس وجہ سے کہ کتا ماسٹر جو ہے اس سکولی لانتی نے وہ تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے انگریز ماں چوت کتے کے پیچھے چل کر اس نے تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے کہ جس کے اندر صرف قدر چیزوں کی ہے اور انسان ذلیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ متضاد چیزیں ہیں سنو جب چیزوں کی قدر آئے گی انسان کی نہیں رہتی جب انسان کی آتی ہے پھر چیزوں کی نہیں رہتی بولو بتاؤ مقصود کائنات تم ہو یہ چیزیں ہیں وہ تو کائنات ہے ایک کائنات ہے ایک مقصود کائنات ہے بتاؤ مقصود کائنات انسان ہے چیزوں کو کیسے کہو گے چیزیں تو خود کائنات ہے وہ چیزیں تو خود میں پوچھوں گا آپ سے بتائیے مقصود کائنات کون ہے انسان ہمارے بزرگ لکھتے ہیں جب انسان بھی پیدا ہوا تھا ایسے سمجھو زمانہ آسمان زمین سمندر دریافت یہ سارا کچھ زمین جو دیکھ رہے ہو یہ صرف سب بے جان بے جان بدن کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روح کی طرف میں تھی اللہ نے جب انسان پیدا کیا تو اس کو روح مل گئی افسوس ہے جس کے لیے کائنات ہے جس کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سکولی کتا یہ کہتا ہے کہ انسان تعینات کے لیے انسان بس اسی کے چکر میں مر جائے کہ گاڑی اور فلان اور فلان ہو یا بڈی ہو بدکاری ہو زنا ہو لانت ہو لانت ہو لانتی ان کو انسان اسی وجہ سے میں کہتا ہوں جب میں اسلام اور مسلمان اور انسان کی بات کروں تو سکولی مراد نہ سمجھ وہ داخل ہی نہیں ہے وہ میرے ناچیز کے کرینہ اقلیت سے خارج ہے میرے خطابات سے آپ کو یہ کرینا اقلیہ ملنا چاہیے کہ چشتی کے بیان کے اندر یہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتی اس وجہ سے یہ چشتی کے بیان میں داخل ہی نہیں بات نہیں سمجھ آ اقبال ہمارے کہتے ہیں نتو زمین کے لیے آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہاں، کم وقت انگریز کتے وہ تو کتوں سے بات کرے اس نے کیا وہ سکولی کتے کو کہہ رہا ہے کچھ تو عقل کیا عقل کو ہاتھ مار ارے بھائی یہاں ہے تیرے لیے تو نہیں کتے لوگوں کو رلاتے ہیں اور سڑکیں بناتے ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں مکان گر رہے ہوتے ہیں سڑکیں بڑھ رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں سڑکیں ہنس رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہیں حضرت انسان رو رہا ہے کعبے سے زیادہ عزت رکھنے والا رو رہا ہے اور کتا سڑک بن رہا ہے سڑک چاروں طرف سے ہنستی ہے ہاں، کھلا رہی ہے اتنا چمکیلی ہے ہر طرف سے ہنس رہی ہے ایسے اور بندے دو رہے ہیں وہ ایسے کہ نہیں یہ جمہوری کتے ہیں اور کیوں یہ ایسے منصوبے بناتے ہیں ان کے کپڑے اسی میں لگتے ہیں یہ میں رکھنا ہم اتنے فدو نہیں ہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کو یہ کتی کے بچے بڑے بڑے سے ایسے منصوبے جو جوڑ لیتے ہیں یہ منصوبہ ہو رہا ہے یہ منصوبہ ہو رہا ہے یہ منصوبہ بن رہا ہے یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب اربوں کا کام ہوگا تو کروڑوں کے گفلوں کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا جتنا بڑا جانور اتنی بڑی خوراک پولیس والا تو ایک سو پر راضی ہو جاتا ہے پھر حضرت صاحب ہیں وزیر صاحب ہیں وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعظم پھر وہ بلائی ہیں وہ تو ان کی نگاہ میں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں تو پھپتے ہی نہیں ہے بابا جی صرف اربوں پر بیٹھے ہوتے ہیں خیر اس بدو قوم کا کام ہے کہ جو ہمارا وقت ان کو کھلانے کے اندر مصروف ہے اور ناچنے پر مصروف ہے اب وہ سنیے بتا دوں ادھر دیکھو انہوں نے فرمایا تھا جب بیان کیا غیبت کیا یہ چیز ہے اس کے اندر بتایا تھا سب ایب کے طور پر بغض کے طور پر محض ایب لگانا مقصود ہے محض بغض مقصود ہو اس کے اندر آ کر اس کا ایب کرتا ہے اگر دکھ کے طور پر غم کے طور پر درد کے طور پر افسوس کے طور پر پیچھے پیچھے پیچھے بیٹھ کر بیان کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ یار افسوس ہے یار یہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے مجھے افسوس ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ اس کا نکال دے یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ جی مومن کی بری صفت یہ نہیں ہونی چاہیے غام دکھ اور افسوس کے طور پر اس کے متعلق ہمارے علماء نے لفظ عربی میں جس کی تشریح میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے دکھ درد افسوس اس کے لیے ادھر الفاظ استعمال ہوئے جیسے اللہ وجل جی سب اللہ وجل جی بغ اللہ وجل جی غدب انہوں نے کہا تھا ادھر اس کی یہاں پر کہا ہے اللہ وجل اہتمام کیا اہتمام اہتمام کا اصل مانا ہوتا ہے غم کرنا کیا کرنا بولو بولو بولو اہم کہتے ہیں نا آپ کہ فلاں کام اہم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا غم مجھے رہتا ہے زیادہ بات نہیں سمجھ آ رہی بولا اس کی فکر اس کی فکر اس کا درد اس کا غم زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اہم کام ہے یار بولو یار تو طریقہ محمدیہ سے عرض کرتا ہوں سناتا ہوں راج الزا کر مسافی ہے اللہ وجہ اہتمام ہے لمبے کنگالی بس کہ اگر اہتمام کے طور پر غم دکھ کے طور پر بیان کرتا ہے اب یہ ہر بندہ اپنے دل کا حال خود جانتا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھنا وہ دل اندر بتا دیتا ہے کہ تو غم کر رہا ہے یا مہاجوش سے چل رہا ہے حسد ہے بغض ہے اناد ہے اس کے اندر بیٹھ کر تو اس کے بعد بیان کر رہا ہے یا تیرے اندر درد ہے دکھ ہے غم ہے افسوس مجھے لگ رہا ہے اہتمام اور تعصب کیا تعصب سیم کے ساتھ افسوس کرنا تاسفا فلاں فلاں پر اس نے کیا کیا افسوس کیا اے اظہر الحزن علیہ اور بولو بولو اظہر الحزن فی ہے یہ چیز واہ وہ واہ افسوس کہتے ہیں نا تو تعصب تو فرماتے ہیں اگر کچھ شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے مساوی اور برائیوں اور عیبوں کو بیان کیا لیکن اعلیٰ جیلے اہتمام دکھ افسوس کے طور پر تو لم یقن رہا کا غیبت یہ گلا نہیں بنے گا بولی بولی بولیے یہ گلا نہیں بنے گا نہیں بنے گا ان نمل غیبت بولتے نہیں یہ فتوا قاضی خان کے حوالے سے فتوا قاضی خان جن کو جس کو فتوا خانیہ بھی کہتے ہیں تو فتوا خانیہ کے حوالے سے امام برکلی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں لکھی ہے اور کہتے ہیں خلاصت الفتاوا وغیرہ کے اندر بھی اسی طرح ہے اور یہ اس میں تنویر الفار کی عبارت پڑھتا ہوں تنویر الدر مختار کا متن شریف اس کے اندر ہے لوزاکر مساوی عقی علاوہ اتمام اللہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ الفاظ ایک ہی ہے یعنی وہی ہاں؟ سمجھ ہاں لہٰذا کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا آپ کہہ سکتے ہیں فلاں فلاں فلاں کیا کیا کیا بولیے ان نمل قیمت وجہ السبا غذب کے طور پر ہو توجہ دا اور عیب اس کا بس محمد اس کا عیب لگا کر اس کو ذلیل کرنا اور عزت اس کی ختم کرنا مقصود ہے بولو یار ہو یہ یہ تنویر الابصار کے اندر بالکل یہ ساری عبارت میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تنویر الابصار والوں نے بھی فتح قاضی خاضی خان کی جو عبارت تھی بہنی نہ ہو سکتی کیونکہ وہ پہلے کے جی بات سمجھ آئی اچھا نمبر ایک بات سمجھ آ گئی یہ مسلسل آ گیا نا اچھا آ گیا اور سنیے آگے لکھتے ہیں فتگ فرائے دوسرے نمبر پر فکر من کرے اگر آپ برائی کو بدلنا چاہتے ہیں برائی کو تو پھر آپ ایب ذکر کرتے ہیں تو اب کیونکہ برائی کے بدلنے کے لیے ایب لگانا مقصود نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اب سب کا ارادہ نہیں تقزیر منکر کا ارادہ ہے جس طرح ہماری مجبوری ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں ہم برائی کو بیان کرتے ہیں برائی بیان کرتے ہیں لوگوں اس وجہ سے کہ برائی کو بدلے تو یہ اس زمرے میں بات نہیں سمجھ آئی یہ امام برکوی کی اگلی بارت ہے نا لائے میرے تقجیر منکر اب دو دو نہیں نہیں اختری قدر محمدیہ اول استفتا ہے توجہ کیجیے تیسری بات جو نکل رہی ہے سے باہر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی سے اس کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس کے متعلق شریعت کا مسئلہ کیا ہے بیوی ہے اس پر عورت خامد نے زیادتی کی اس کے ساتھ وہ جا کر مفتی سے مسئلہ پوچھتی ہے جیسا کہ حضرت ہندا گئی تھی ہندا حضرت ابو سفیان کی گھر والی محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے میں ان کے مال سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا سکتی ہوں اب یہ انہوں نے ایپ بیان کیا ہے پیٹ پیچھے ایپ تھا اور وہ بھی شوہر کا تھا لیکن کیونکہ وہاں پر جا کر استفتا مقصود تھا فتوا مسئلہ پوچھنا مقصود تھا تو بیان کرتی تو تب ہی مسئلہ بیان ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو مصیبت کر رہی ہے آپ نے فرمایا ہاں تو ضرورت کے مطابق لے سکتی اور اس سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو خرچہ نہیں دیتا جو خرچہ ہونا چاہیے ایک تو ہے نا عیاشی ہاں سرخی پاؤڈر تو میں لینا ہے جناب جی جوڑے لینے نے نا ایک جوڑا سردیوں کا ایک گرمیوں کا یہ نان و میں داخل ہاں یہ زیر میں رکھ باقی نان و نفقہ کے متعلق مسائل وہ بھی علیحدہ ہیں وہ ایک موضوع ہے پھر خود ہاں کہ مرد پر کیا کیا خرچہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں بیان کر چکا ہوں نا بیان ہو چکا ہے یہ موضوع لگ چکا ہے وہ کیسے لے لیں یہ عورت کے مرد پر حقوق کے بارے میں مرد کے عورت پر عورت ہے نا عورت مرد کے حقوق کا مسئلہ اس میں بیان میں کر چکا ہوں سمجھ نہیں آئی لیکن کوئی ہوتے ہیں ظالم مرد وہ زیادتی کرتے ہیں عورت سے کہ اگر وہ بیچاری تڑف رہی ہے کہ میں نے دائی کو پیسے دینے ہیں وہ بھی نہیں دیتے بات نہیں سمجھ آ رہی بچے رو روڈ میں دھد میں چاہیے بچے دھد چاہیے بچوں میں دھد پیسہ نہیں دیتا تو لے سکتی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے علی شان بخاری حدیث ہے جی ہاں کیا ہے تحریر شر رہی توجہ کیجیے شر سے بچانا شر سے بچانا مقصود ہو مثلا چور ہے بندہ ڈکیٹ ہے فراٹھی چکر باز ہے رشوت خور ہے زانی ہے بدکار ہے کسی کا مہمان ہوتا ہے اس بیچارے کو اس کا پتہ نہیں ہے یہ کیا بلا ہے آپ کا فرد بنتا ہے یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ غیبت ہو جائے گی وہ آپ کا فرد بنتا ہے اب تو اس کو علیحدہ کر کے بتا دو بھائی یہ چور ہے رات اعتماد میں نہ رہنا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کھانا کھلا ہے صبح بسترے کو روتا رہے ہاں وہ الٹا فرد ہے لحای من شرعی مولانا نذیر یہاں پر اور ل تحریر پومیا آگے کہہ رہے ہیں لہ غیبت یہ غیبت نہیں کیونکہ یہاں پر ان کا مقصود یہی بتانا تھا کہ غیبت کے مستثنیات کیا ہیں لہٰذا اس وجہ سے غیبت ورنہ اس کا حکم یہ نہیں ہے فقط کہ غیبت نہیں بنے گی لہذا اجازت ہے تمہیں نہ یہ فرض ہے کہ شر سے بچانے کے لیے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو شر اور فطرے سے اس کا شر اور فطرہ بیان کرنا فرض اکل وسا جتنا طاقت کسی کو اس کے بیان کی وہ اتنا ضرور کریں سبحان وہ بولو سبحان اللہ یہ جتنا جماعتی سیاسی پارٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا ان کے سربراہوں کی ہم کیسے پٹائی کرتے ہیں سبحان اللہ وہ پٹائی کیوں کرتے ہیں وہ تحریر شر مقصود ہوتا ہے تمہیں بچانا مقصود ہوتا ہے وہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی صحیح انہوں نے توجہ کرائی کو فل جو مرن گئی علم فاب لسان ہی علم یہ فاب قلب ہی اس کے اندر آ جائے گا کہ زبان کے ساتھ وہ جس کا اس کو توفیق ہے وہ زبان کے ساتھ بدلے وہ بدلے تو وہ تو تغیر منکر کے اندر آ جائے گا تغیر وہ تغیر منکر کے لیکن تحریر اشار کے لیے اور حادیث مبارک ہے وہ بتاتا ہوں سناتا ہوں میں ادھر دیکھو میرے پاس فتوا شامی شریف ہے جس کو رد المختار کہتا ہے رد المختار رد المختار شریف تر مختار پر جو آشیا اور شرح ہے اس میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک توجہ بھائی یہ ہے جناب اس میں گروپ ادھر کہاں ہے ہاں گروپ میں معافی توجہ بھائی پہلے در مختار سے تنویر اور ابسار کی عبارت سنو پھر در مختار کی سنو پھر رد المختار کی سنو ہاں سنیے راجلو یس پومو ولی بر ہی ذکر کرو تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں اس کے ملما شادی کے چکر میں نہ آئیں ہاں جی وہ, وہ لانتی ہاں جی اوپر رنگ کچھ ہے اس کا کرتا کچھ ہے جو جاننے والا ہے جو سمجھنے والا ہے جو تالا ہے جو دین کو حقیقت کو حکمت کو جانتا ہے وہ سمجھے گا دوسرے خودوں کو پتہ نہیں چلے گا جب پتہ نہیں چلے گا تو اس کا فرض بنتا ہے تو ان سے شر سے بچانے کے لیے تحویر شر سمجھ لیا تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ مبتلا ہوں جتنے میں نہ پڑ جائیں اس کے اس وجہ سے ظاہر تو آگے حدیث مبارک سنیے جو امام شامی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے فقط اخرجت قبرانیو والبیحقیو والترمذیو تین حدیث کی کتابوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترعبون فی الغیبہ ان ذکر الفاجر اس گرو ہمیں معافی ہے یحذر الناس یحذر الناس یحذر الناس فرمایا تم کیا کب گھبراتے ہو گھبراتے ہو تیرا آواز روی تم گھبراتے گھرواتے غیبت کے اندر حاضر کے ذکر کرنے سے گھبراتے ہو تم بچتے ہو گھبراتے ہو پرہیز کرتے ہو اس رو ہو خود گورو ہو بے باسی جو اس کے کرتوت ہے سب پیر کر دو لوگوں کے سامنے یا ہزاروں ہن یا ہزاروں ہن نہ ہو لوگوں سے بچہ یا ہزار ہن ہو اس کو گورو ہو تم ایسا کرو گے تو لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے مانا یہ بنے گا بول بول بول بولو اب بتاؤ میں ہم اس حدیث پر عمل نہ کریں کیا تمہارا دین تب کیا ایمان سے بتاؤ والے کو کبھی کتا کوئی کہتا ہے یہ چشتی غیبت کرتا ہے غیبت بدو شریعت کا تمہیں پتہ نہیں ہے اور غیبت کا الزام ہم پر ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم روشنی سے چل رہے ہیں سبحان اللہ اور سنو یہ ان باتوں کی تفصیل بعد میں میں نے پڑھی ہے ایک ہوتا ہے توفیق الہی یہ سب کچھ پہلے توفیق کے ساتھ کیا ہے ہم نے جو رگڑے پڑتے رہے یہ وہ فلان یہ وہ ہم نے کہا یہ جائز ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کر دی یہ یعنی بات کو سمجھ اس بات کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا یہ سب کچھ پیدا کر دیا اس کے ساتھ ہم بیان کرتے رہے بات کے اندر حقیقت کھلی یہ تو غیبت بنتی نہیں ہے کتابوں کے اندر کتابوں میں بعد میں اطلاع ہوا پہلے توفیق سے سارا کام ہوا ہے اور میرے حضرت صاحب کی کتابیں تھوڑی پڑے ہوئے ہیں وہ سب توفیق سے چلتے ہیں اور توفیق کے لیے بلند چیز ہے ایک آدمی وہ ہے جس کو علم ہوتا ہے لیکن کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ایک وہ ہوتا ہے جس کا علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ہونے نہیں دیتے اچھے کام ہو رہے ہیں اور برے ہونے نہیں دیتا وہ توفیق کی وجہ سے یہ نقطہ حضور سید امام عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ نے الحدیف النبیہ میں لکھا ہاں فرماتے ہیں خبردار کسی فقیر پر یہ اعتراض مت کرنا کسی اللہ کے بندے پر اس نے ظاہری علم نہیں پڑھا لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ شریعت پر چل رہا ہے تم کہو کہ یہ جائل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بے وقوف تمہیں پتہ نہیں ہے جو توفیق الہی لائی سب سے بڑا بڑی نے بڑا کام بڑی چیز وہ ہے وہ اس کو حاصل ہے اس کی وجہ سے اصل عمل مقصود ہے وہ عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا جب وہ اپنے کرم سے اس کو چلا رہا ہے اگر وہ نہیں پڑا ہوا تو اس کو یہ بات کا جائے جہل تم ہے جانتا یا جانتا نہیں اگر تو جانتا ہے تو پھر کرتا نہیں معروف تو ہے کہ وہ ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اسی وجہ سے میری ان محفل کے اندر جو تمہیں فائدہ حاصل ہوگا وہ پڑھانے میں نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ کون سی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر توجہ نہیں جاتی پڑھانے کتاب کے حوالے سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی سبق کے حوالے سے اب کتاب منطق منٹک چل رہی ہے منٹک کے اندر یہ بات کیسے بیان کروں بھائی لیکن یہ محفلوں کے اندر آپ کو ایمان سے یوں سمجھیے کہ سمندر کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے کہاں کہاں کا مطالعہ کہاں کہاں کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کو اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے تو پھر سمجھ دیتا ہے بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں ہاں بات کی تہ تک پہنچتا ہوں جہاں جب پہنچانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہوں یہ بات پہنچ کر کر رہا ہوں ایسے ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ زیر میں آ گیا تحریر شر کے لیے تحریر بولو اب وہ تباہ کاریاں جو ہے نا وہ تو آئے وہ اس کی باری آ رہی ہے بس بالکل ہم قریب آئی بات سمجھنا ذرا اچھا یہ بات یہاں پر حدیث مبارک سمجھ آ گئی نا بولو یار وہاں جا ہوا ہوائی راوی کا مانا یہاں پر کیا کرنا ہے مولانا صاحب بولو عمر صاحب ہوا راوی نہیں آپ ایسے انداز سے نہ بتائیں لغت دیکھ بتائیں جلدی کریں جلدی کریں حدیث پاک کا معاملہ ہے سمجھ نہیں آ رہی ابھی پتہ چل جاتا ہے یار یہ ملا ملا لوگوں سے آتے ہیں آپ نے حاصل کی ہے سب چھوٹا اس نعرے میں سواب نہیں ہوگا یہ الٹا گناہ ہو جائے گا کیا مت آ گئی میں آدھا گھنٹہ چپ بیٹھا رہوں کچھ بھی نہ بیان کروں کیا مت آ جائے گی کیا اللہ تعالیٰ کا نام اس وجہ سے بلند کرنا اور لوگ کو جواب دینا دے وجہ سے بلند کرنا چلو جا جی، وہ لوگ آنے لگے تو برا نہ سمجھا جائے کہ استاد چپ ہو گیا یہ کیا ہوا سوال ہے کوئی قیامت نہیں آ رہی میں سب سب سمجھتا ہوں وہ علیحدہ چیز ہے وہ بتاتا ہوں سارا آ گیا جلد بازی مت ہاں۔ بولو اسی میں آ رہا ہے ہاں اسی میں آ رہا ہے ان شاء اللہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کو اس کے لیے بھیجانا حدیث پاک ہے ہاں وہ وہ جلدی آؤ یار گم ہو گیا ہاں ہاں شامی نے نقل کیا ہے قبرانی بیاتی اور ترپردیش کی یہاں پر ایک اور بات پایا گئی ہاں یہ حدیث پاک جو ہے نا ابن ابھی دنیا کے حوالے سے ہاں ابن ابھی دنیا امام ابن ابھی دنیا ہاں بہت بڑے امام امام بخاری کے ساتھ کے محدث ہیں وہ ہاں آپ نہیں جانتے ان کا موسوعہ میرے پاس ہے پورا آٹھ جلدوں میں حدیث کا ان کی کتابیں ہوتی ہیں چھوٹے جیسے رسالے ہوتے ہیں نا اس طرح کی ان کی حدیث کے موضوع پر کتابیں مختلف موضوعات پر آٹھ جلدوں میں وہ اکٹھے سب ہاں، یہاں پر ہے ایک ایک میں ہے بھائی نا رکنا بعد رہنا اور ادھر جو وہ وہاں اتراؤن ہے یعنی شامی شریف نے جو حدیث نقل کی ہے اور یہاں ابن ابھی دنیا کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتراؤن دیکھ ذکر الفاظ متا یہاں فنناس متا یا ارے فو ہنناس ہو خود کرو ہو بے معافی ہے یا ہزار یا ہزار ہنناس ہو فرمایا کیا تم گھبراتے ہو رکتا ہے ذکر فاجر سے سر آؤ نا ہاں؟ مجرد کا مانا رہا یا رہا رہا جا رہا ہے نا ہاں؟ وہ بھی ہے اتر آؤ اتر کے وزن پر پھر ہو جائے گا اتر ہونا ان ذکر خاطر اتر ہونا یا اتر آگونا یہ ہوا یا روی ہو یا رہا یا رہو راو کا ہو اس کا مانا ہوتا رکنا بعد رہنا بالکل ٹھیک ہے بالکل تسلی ہو بولو اتر ہونا رہا یا رہو سے اتر ہونا اتر ہونا کے وزن پر ہو جائے گا اور ایک ہو گیا رہا یا رہوی بولو بولو بولو ہاں یہ ہوا یا سمجھ اچھا، بات گیارے شہدا کے بدن تو وہ جو ہے نا یہاں پر یہ ہے یہاں پر یہ ہے فرمایا وہ فاجر کے فکر سے باندھ رہے تو رکتے ہو بدکار بندے کی یاد ذکر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے متا یار خنڈاس اس کو لاؤ لوگ کب پہنچانے گے جب تم بیان نہیں کرو گے تو گرو میرے کو یا ہزار ہنڈا جو کچھ اس کے اندر ہے سب بیان کرو جو کچھ اس میں ہے معلوم کے لیے آتا ہے سارے کرتوت کھول کے لکے چھپے ظاہر جو کرتا ہے خباستے سب لوگوں کے سامنے بولو مرو اسی وجہ سے ہم بھی ان کے سارے تلاش کر کے لاتے ہیں تلاش کر کے جلی خفی سب سامنے لاتے ہیں نا ہاں افکار جوانوں کے جلی ہوں کے خفی ہوں چکتے نہیں مرتے کل اندر کی نظر سے اچھا اب یہ ہو گئی ادیش مبارک تو اگلا اگلا مستثنا سنیں اور جو قیمت نہیں بنتی بظاہر دھوکہ لگتا ہے قیمت کا وہ کیا ہے اب تحریف کل آج بنا ہوا پہچان کرانا مقصود ہے کہ وہ اسی ایسے لقب سے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ لقب ہی ایک عیب ہے برا ہے لیکن وہ پڑ گیا اور اس کو غصہ بھی نہ لگتا ہے اس پر یہ بھی میں شرط ہے غصہ کہ اس کے سامنے بھی اس کو کہا جائے تو غصہ نہیں لگ رہا نہیں لگتا اس کو اس کا اس لقب کے ساتھ ظاہر بات ہے فلانے نے دسنا ہے جی عربی کی مثالیں سنو سنو عربی کی مثالیں دیتا ہوں ہمارے عرف کے اندر پھر بات ہوں میں جیسے کہتے ہیں امام احرج ہوئے ہیں ایک امام احرج احرج کا مانا ہوتا ہے لنگڑا لیکن ان کا یہ لقب تھا آرج سمجھ نہیں آ رہی وہ آرج بھی تھے اور لقب بھی آرج تھا ایک ہے امام احمد بخاری کے اساتذہ میں سے احمد کیا اب آمس جو ہے یہ خود آنکھوں کا ایک ایک ہے ہے ہے آنکھوں کا تو آمش آمش سندھا میرے خیال میں ایسے ایسے نہیں دیکھو چنا ہے نا ہاں، سنو اور بات نہیں سمجھ آئی یار سندھا ہے نا سندھا کمزور نگاہ یار نہیں جنہوں اچھا اچھا بھائی پر آشے والے لکھ رہا ہے حضرت جی یہ آشے والے لکھ رہا ہے یہ ہے تارے تارے اونا تارا اونا تارے یعنی وارے آ جا رہا ہو یہ لکھ رہا ہے آشے والا تارے اونا پڑھ سکتے ہو تارے اونا یعنی وارے آ جا رہے ہو پرہیز کرنا پرہیزگاری کیا بچتے ہو تم سمجھ سمجھ تو یہ تین طرح پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اتر اتار اتارا اتر ہونا ارابا جرابی گیارہ سال میں یہ واؤ جاتی اب سمجھ آئیے چلو اب ایسی باتوں میں مجھے نہ ڈالو پھر کام خراب ہو جائے گا ابھی تعریف یہ بات میں علادگی میں پوچھنا نہ بات سمجھو ذرا تعریف کرا اب ٹھیک ہے نا اب امام آمش کو چاہے اس کا معنی چنتا ہے کہہ رہے ہیں امام آمش اب وہ برا بھی نہیں مناتے تھے کیونکہ وہ مشہور دنیا میں اسی لقب سے تو اب یہ شمار نہیں ہوگا اچھا آپ کے عرف میں آپ کے ادھر اڈے میں ادھر ادھر آپ کو معلوم ہوگا کوئی ایسے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے بندہ ہاں؟ بڑھیا والا بڑے والا ہاں بس وہی بات ہوگی نا ہاں لیکن نہیں ایک ہے ایب ایسا کہ لقب کے طور پر ہو ایک ہے لقب کے طور پر نہ ہو ہاں کیوں ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کہ وہ یار وہ فلانا ٹنڈا وہ جو آپ کو جانتا اس کا کس نیت سے پہچان کرانے کی نیت ہو ایب بیان کرنا مقصود نہ ہو ہاں کسی کا ناگ لقب کالو پڑ جاتا ہے بہت اچھے لوگ سر سب کو سب اس کو کالو کالو کہتے ہیں وہ برا نہیں کوئی مانتا ٹھیک ہے یہ جائز ہے ٹھیک ہے نا اگلا سنیے بنا ہوا سب صبح یا فرما رہے ہیں یہ بات پڑھ دی فضر کروڑ بلی تقریر من کر اولی نے اولی تحریر میں تعریف ہے کل آ رہا جو بنا ہوا سب الحبیبا طریقہ محمد کی بارت بولیے نا سمجھ آ گئی اچھا وہ کزا ان کا نا مظاہر بالفست و ظلم توجہ نہیں کی اللہ جرم کرنے والا اس کو فجور بدکاری اللہ جو گناہ کرتا ہے نے سر عام یہ آج کل تو گناہ ہوتے ہی آ رہے سر عام ہے نا کیونکہ یہ کفر کا ماحول ہے لادین معاشرہ ہے لادین معاشرے کے اندر ہر آدمی دلیری سے گناہ کرتا ہے سر عام کرتا ہے کشتی گشت پورا کر رہی ہے تو سر عام کرتی ہے سکولر اب اس کے متعلق کہا جائے یار فلانی گشتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے سکول میں جا رہی ہے بے پردہ فلان ہے یہ گھر میں نہیں بیٹھتی کوئی قیمت نہیں ہے وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یار یہ سارا میری اس پر پڑھنا ہے نا جا کر تو کی تباہ کاریوں کو شریعت کی تباہ کاریاں ثابت کرنا ہے پہلے شریعت تو سمجھا لو نا پھر آپ کو جلدی باتیں سمجھ آ جائیں گی سمجھ نہیں آئی یہ ٹھیک ہے تو بھائی وہ ظلم بندہ ظالم ہے کیا ہے ظالم کا ظلم بیان کرتا ہے ادا کرو ماں کوئی غیبت نہیں بولو بولو کوئی غیبت ہاں جو ظلم کے علاوہ اور اس کا کوئی ایپ بیان کرتا اور ایپ ہے سر عام نہیں کرتا وہ پھر غیبت بن جائے بات نہیں سمجھ اچھا اب پیچھے چلیے ذرا اسی کتاب کے اندر اچھا وہ جو بات تھی نا وہ جو عبارت تھی خلی یہ بھی فتح قاضی خان سے وہاں مختار تنویر میں تھی یہ سب قاضی خان کی اور طریقہ محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے یار کون مرنا کو نعمان تو بیٹھا ہے میں آخیا میں کاری زی مارے تھے آ جا کوئی قیامت نہیں ڈگتی ایک نام مراد منڈی کو نہیں بندہ کرے دیکھا جی ہوں میں دلیل خوار ہو رہا محض ان کی شیتانیا ہر راج لو اداکار ہے اس وہی بار نے پیش کیا توجہ کی قیامت آ گئی ہوئے جب مرے اٹھ پاؤ توجہ بھی کیا کہہ رہا ہوں فتح قاضی خان کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں راج اللہ تاب اہلا کریت ہاں اسی پر ایک مسئلہ اور بتا دوں وہ شریف کے شار کو بیان کرنا صحیح حدیث کے حوالے سے بیان کرنا اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں ہاں جی سکہ بند بخاری مسلم میں کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک شخص آتا ہے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کئی جگہ پر شخص آ رہا ہے وہ قبیلے کا سردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے بے سا سا اخل اخل عشیرہ عشیرہ کمبے اور برادری کا ہاں۔ ہاں۔ برادری کا قبیلے کا سردار بہت بدترین بندہ ہے بہت برا آدمی ہے یہ آپ نے مسجد شریف میں بیٹھ کر بات کی اتنے میں وہ آیا آپ کھڑے ہو گئے ملے عزت اکرام کے ساتھ بٹھایا واپس چلا گیا اما اشار کرتی یا رسول اللہ آپ نے تو اس کو ایسے یاد کیا تھا پہلے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مانا یاد ہے مجھے آپ نے فرمایا کہ شخص وہی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا مطلب یہاں پر ہمارے آئمہ کرام علماء حقانی ربانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں رہتا ہے وہاں پر کوئی شریر آدمی ہے اس کے متعلق یہ یہ اس کو یعنی برا دل میں اس کو سمجھتا ہے اور برے اعتقاد رکھتا ہے اور پھر یہ ہے کہ بھئی یہ لوگوں کے سامنے بعض اوقات بیان بھی کر دیتا ہے تو بڑا ہی کتا بندہ ہے بڑا گندا بندہ ہے بڑا اہند ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جب سامنے آتا ہے تو پھر عزت بھی کر دیتا ہے جیسے یہ ووٹوں والے ہوتے ہیں یہ بدترین جانور ہوتے ہیں ہاں۔ اور ان سے بچنے کے لیے ان کے منہ پر ایسا کہیں ہے ہاں، اور کہیں جی بس تمہارے ووٹ سارے تھے نے سارے تھے نے سرکار سارے کنڈ پیچھوں جا کے سارے نے چھتر مار کے سارے نے ووٹ مور لا کے سارے نے پیچھوں آخنا بڑے کنجر نے بغیرت نے سارے جی یہ کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے یہ تنا باز ہے یہ شیطان ہے یہ فلان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے علی شان کو بھی زیر میں رکھنا پھر جا کر قیمت کی تباہ کاریاں پر کشتی کی تباہ کاریاں برتیں گے یہ ساری باتیں دیر میں رکھتے جاتے محفوظ ہو رہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اس کو برا کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں سامنے آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں بات سمجھنا وہ زلیل ہے کمینہ ہے لچا تھا جو مرضی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس کے لطف کو بیان کیا اس کو برا فرمایا جب سامنے آیا تو آپ نے اس کی تعریف نہیں تعریف نہیں کی تھی لیکن عزت کر دی بٹھایا جی وہ کھانا لیاؤ فلان کرو بس جی میں ہوگا جہد وہ خوش ہو گیا ہونا بات نہیں سمجھ آئی لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا اگر وہ کافر منافق تھا اپنا یہ تو بات اگر میں نے شم تھا مومن ہی ہوگا مومن ہی ہوگا کیونکہ کافر کی ایسی غیبت جو ہے نا وہ ہر بھی کافر کی تو ہوتی نہیں ہے اب پیچھے رہ گیا منافق منافق جو ہے اس کے متعلق تو ہوتی نہیں وہ دن کو قبورت کے زمرے میں آتا اس کی ہوتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے تھے ان کی حقیقت کو جانتے تھے کو کوئی وہ مومن تھا لیکن اب آپ وہ کوئی ایسا ظلم زیادتی جیسے مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ بات اپنا کوئی ہوتی ہے بعض لوگوں سے تو وہ اسی طرح کا کوئی زیادتی کرتا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس متعلق یہ کیا لیکن یہ سارا کچھ کیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس سے ڈر رہے تھے ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے یہ جائز ہے اور ہمارے علماء حقانی نے یہی لکھا ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کے باللہ ڈرتے تو اس وقت ڈرتے جب اکیلے تھے اب تو مدینے میں بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے شرط بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں اربعین شدت میں بھی جدید پاک ہے بات اب سمجھ آئیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیٹ پیچھے اچھا وہ مومن ہے لیکن ہم اس کے اتنا ہی رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے دیر میں رکھنا بس جو آپ صلی اللہ کیونکہ وہ صحابی ہوگا پھر مومن ہے تو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم آگے نہیں بات کر سکتے جتنا آپ نے کر دی بس اسی پر پابند رہے بے صاف العشیر بے صاف العشیر آپ نے کہہ دیا ہم اس کی اتباع میں کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ نہیں آئی اب اس کو محسوس کرنے کے بعد کہ پیٹ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مومن شخص لیکن اس کے اندر وہ کوئی ظلم زیادتی کوئی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو قبیلے برادری کا برا شخص کہا اور اس کو غیبت شمار نہیں کیا جا سکتا کافری ہو جائے گا جو کہ رسول اللہ نے غیبت کی محفوظ کر لی بات محفوظ کر لی ہے اچھا اگلی بات سنیں پنڈ دیہات قبیلہ برادری سمجھو بھائی کسی طبقے کے لوگ کسی کسی طبقے کے لوگ ادھر مولانا نظیر صاحب کو نظر پڑے کسی طبقے کے لوگ ہے تعین نہیں کرتا توجہ کسی شخص کی تعین نہیں کرتا اجتماعی طور پر فلاں فلانے فلاں والے برے نے فلانے گاؤں والے ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں یہ بھی غیبت نہیں ہے اب اس پر بھی نس کی والا باقی فتح قاضی خان اور طریقہ محمد اور آج انہوں نے کلوال کا غیبت لأنه لا يرد به جميع أهل القرية فك... فكان المراد هو البعض وهو بہت آ رہی کیونکہ جب کوئی کہتا ہے پینٹ فلانا پینٹ ایسا فلانا گاؤں ایسا فلانا شہر ایسا اس کی مراد یہ تو ہوتی نہیں کہ سارا ہی ایسا ہے اس کا مطلب ہے جو برے ہیں وہ ایسے اب جو برے ہیں وہ نامعلوم ہے جو مجھول ہے اب مار مخاطب ضروری تھی جی بس کے اندر بتا دیا تھا انہوں نے لہٰذا یہ نہیں ہو رہا مخاطب کو معلوم ہو کیسی بات کر رہا ہے نہ معلوم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی معین معلوم ہونا ضروری ہے پہلے کبھی قیمت کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں پہلے تاریخ کر لہذا اس سے یہ بات میں آ گئی کہ نہیں آئی اچھا اب میرے بھائی اسی کے ساتھ امام غزالی رحمہ اللہ سے ایک صاحب ہوا علماء اس پر تمبی کر رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب شرط نہیں کی اہتمام کی طرف توجہ نہیں کی اہتمام افسور دکھ والی بات انہوں نے مطلق لکھ دیا امام سے صاحب ہوا ہے لہذا ہمارے اما جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ان سے صاحب ہوا بھولو بھولو کیا ہوگئی گئی میں توجہ بولو توجہ نہیں ہو سکی اس بات کی طرف ان کی فرمایا یہ جی بہت تدیق ہے تدیق ہے یہ نہیں قرار دے سکتے لہذا توجہ بھائی اب اس کے ساتھ غیبت کی تباہ کاریاں کی طرف آتا ہوں آپ نے سمجھ لیا غیبت کیا کام سمجھ لیے تفصیل سمجھ لی کون سی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی آگے ساری سمجھ میں مستثنیات جو باہر نکالی گئی وہ ساری دیر میں رکھے ہاں، وہ تو آ گیا کوئی بات نہیں ظلم والی بات آ گئی اب اس نے کتاب لکھی ہے عبت کی تباہ کاریاں میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں مکتبۃ المدینہ ہر طرف مدینے کا نام تو ضرور چلے گا نا جی۔ ہاں پنسانے کے لیے اس کے اندر ووٹوں میں بس کھول کر سناتا ہوں آپ کو کیا کیا حضرت نے لکھا ہے تھوڑی سی باتیں سناتا ہوں ورنہ تو بہت ہے جی لیکن یہ ساری خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت نے ایک چپ سو سکھ یہ لکھتے ہیں ایک چپ اور اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ بس منہ سی کر رہا ہو منہ کسی کے خلاف مت بولو صرف چشتی کے خلاف بولو میرے خلاف تو طوفان ہوتا ہے نا اب وہ گلا نہیں شمار ہوتا ان کے ان کی شریعت میں <laughs> میں نے شریعت میں جو مستثنا کیے ہیں باتیں نکالی ہیں میں نے ان کو نکالا اور شریعت مجھے نہیں نکالتی کہ میرے لیکن یہ اپنی شریعت میں یہ خبیر مستثنا کر کے میرے لیے سب جائز سمجھتے ہیں جو مرضی سارا دن بولتے رہے ہاں اب بات کو سمجھنا ذرا سب پگڑی والے اب تو ٹھیک ہے نا سمجھ آ گئی نا حضرت نے سمجھو بھائی تین سو چھیاسی صفحے پر حضرت نے لکھا اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے مدنی یہ لندنی انعامات کو سن لیجیے ذرا مدنی انعامات پر عمل کیجیے کہ پینتیس حروف جملہ بولتا ہے اس کے حروف پھر حروف کے مطابق آگے گنتی کر کے بتاتا ہے یہ قیمتیں ہیں اتنی اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے کہ پینتیس حروف کی نسبت سے سیاسی تبصروں میں کی جانے والی غیبت کی پینتیس مثالیں اب وہ پینتیس مثالیں سنیے اور غیبت سنیے سیاسی تبصروں میں یہ ووٹوں والوں کے متعلق دھاندری کر کے انتخاب جیتا ہے جس نے یہ کہا سے بتو گے جانے والی قیمت کی پینتیس مثالیں اب وہ پینتیس مثالیں سنیے اور قیمت سنیے سیاسی تبصروں میں یہ ووٹوں والوں کے متعلق متعلقری کر کے انتخاب جیتا ہے جس نے یہ کہا سے بتو گے اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں چاہے مروائے ہیں جو کیا ہے سر عام مروائے ہیں سب کچھ کیا ہے پہلے آپ سب سن چکے ہیں اب آپ کو اس لانتی کی لانتے سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی اس دجال کے تجل و فریب اور شاید ہوا کیا یہ کیوں لکھ رہا ہے یہ کتاب کیوں لکھی یہ قیمت سے بچانا مقصود نہیں در حقیقت یورپی نظام کو بچانا مقصود ہے کہ یورپی نظام اور یورپی نظام والوں کے خلاف انگریزوں فرنگیوں کافروں کے کفر ظلم اور شیطانی سیاسی لانسیوں کے تحفظ کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے یہ حضرت جی ہاں یہ قلعہ ہے قلعہ جس کے اندر ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا نظام اور نظام چلانے والے کتے ہمیشہ باقی رہیں جب ان کے خلاف بولنے نہیں دیں گے تو نظام ختم کب ہوگا بولنے دے کو خلاف ان کے سوچے گا جب ہے کسی وجہ سے ان کتوں نے یہ بنا رکھا ہے یہ قیمت کی تباہ کاریاں جس کو میں نے کہا شریعت کی تباہ کاریاں اب دیکھو سن لیجئے رسول آپ کے سامنے ہے اگر کہہ رہے ہیں یہ شخص کی بات کر رہا ہے کہ فلا دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں لچا لفنگا گنڈا لوٹا راشی پیداگیر داداگیر پیڑھا پوچھڑا کڑی بات بدماش ظالم دلیل زلیل زمین پاجی ہے چلتا پورزہ بکاؤ مال جدھر سے پیسہ دیکھتا ہے ادھر لوگ جاتا ہے مطلب خود غرض خالی کا بینگن مفاد پر پیسوں کا بھوکا ہے اپنے عنوانیاں چھپانے کے لیے حکومت سے جا ملا ہے فنڈ غریبوں کو دینے کے بجائے خود کھا گیا ہے ووٹ لینے کے بعد پیچھے پیچھے پھرتا ہے اب گاس نہیں ڈالتا اس نے اپنے من پسند لوگوں کو ہی نوکریاں دلوائی ہیں یہ جہاں پر میں رکتا ہوں نا یہ ہر وہ پینتیس ہے نا یہ پینتیس یہ یوں سمجھیے کہ نمبر پر روک رہا ہوں سرکاری خزانے پر ایش کر رہا ہے ہم نے اسے ووٹ دیے مگر اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اندر کھاتے کھلا پارٹی سے ملا ہوا ہے وطن کا غدار ہے یہ سب غیبتیں اب میں تبصرہ کروں لاکھ لانات ہو ان پر جو اس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں اور یہ بھی سن لو بھائی یہ کتاب اس نہیں لکھتی خدا جانے کیا یا اس کے بیٹے کی ہے اپنا اس کی جائے اس کے کسی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہے پدو کے پدو وہ اس نے ملا رکھا ہے کرایہ پر ان کتوں کو پیسے دیتا ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں جو پکی بات یہ بالکل وسوخ کے کہہ رہا ہوں اندازہ لگائیں ان کے چینل پر مجھے میاں نوید صاحب ہیں میاں نوید صاحب رحیم یار کی انہوں نے مجھے خود سنائی یہ بات وہ سکول ٹیچر ہیں اور جناب جی انہوں نے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا چینل پر کہ حضرت نے عید نماز پڑھائی تو پانچ تقبیریں کر دی انہوں نے بعد میں مریدین نے کہا حضرت تقبیریں تو چھ ہوتی ہیں آپ نے کہا میں تو پانچ ہی سمجھتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے بھول جانا ایک ہے میں پانچ ہی سمجھتا رہا ہوں علم کا اندازہ لگا لیجیے پھر یہ بھی بات انہوں نے سنائی کہ حضرت خطاب فرما رہے تھے خطاب کے اندر فرمایا کہ جنت اپنا جنت کے اندر اگر کوڑے برابر جگہ مل جائے تو دنیا و مافیا سے بہتر ہے تو کہنے والوں نے کہا حضرت حدیث میں تو کوڑے برابر آتا ہے آپ کوڑا کہہ رہے ہیں تو حضرت کہتے ہیں میں کب پڑا ہوا ہوں میں تو چوڑا ہی پڑھتا رہا ہوں اب سمجھ گئے یہ کی لکھی ہوئی ہے یہ کرایہ کے کتے بلا بیٹھے ہوئے ہیں آڈر وہ دیتے ہیں بلا صرف بلا کمپیوٹر ہے بلا ہاں ان کی ڈھوئی پر انگل رکھ کر بٹن دباتے ہیں بلا چل پڑتا ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی فلانے صاحب ہے یہ مفتی اسلم کون کون سے مفتی اکمل صاحب ہے یہ سب یہ وہی ہے ڈھوئی پر صرف انگلی رکھتے ہیں وہ دو مچا دو مچا دو بلکہ نہیں انی مچا دو انی مچا دو دوم نہیں کیا بچا دو اچھا اب سنو بھائی اچھا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی سنا لو ذرا پولیس والوں کے متعلق بھی لکھا ہے ہاں ان کے خلاف جو بات کرتے ہیں ان کے متعلق بھی لکھا ہے اچھا اچھا اور سنیے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہ سمجھنا یہ بھی کہیں پتہ ہے ہر طرف سے بوئے بند کیا بات ہے بچانے کا طریقہ ویگ تو کوئی بات کر خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے یہ سو نمبر ہے جی تین سو اکسٹھ نہیں ستاسٹھ نہیں کلم اگر تین سو ستاسٹ اچھا ایک منٹ دیکھ لیجیے تین سو ایک منٹ ہاں ستاسٹ ہے لکھنے والے نے بھی کمال کر دیا اچھا ہاں یہ لکھا ہوا ہے تین سو ستاسٹھ پر ہے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہیں سمجھتے یہ بھی بات اچھا پولیس کی بات سنا میں غیبت دے گناہ دے پہلے لکھے سنا سارے وہ تو میں بھی سناواں گا آخری ایک تو میں تمہیں سنا دیاں گا انجام کے اندر سو پانچ سفے ہے کسی قوم یا محکمے کی قیمت کرنا کڈو محکمے دی قوم کی قیمت کرنا سنو پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں یہ قیمت ہوگی سنو آگے سنو یہ گناہوں بھری غیبت نہیں کیونکہ محکمہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے پورے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں البتہ کسی قوم یا محکمہ کہ پولیس کے ہر ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور ہے یعنی جب اس کا مقصود یہ ہوگا کہ میں ہر ہر کی غیبت کر رہا ہوں نا تو پھر آگے پھر تو پھر کہتا ہے مذکور اپنا پھر سارے کے مطابق جگہ لکھے جتنے بھرتی ہوں گے نا شامل ہوں گے سب کے برابر اس محکمے کے اندر جتنے ہوں گے سب کے برابر ان افراد کے برابر پہ قیمت شمار ہو جائے گی اچھا اب یہ بتائیں مان سے تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں آپ یہ پولیس والے ہوں حکومتی سرکاری لوگ میں نے آپ کو بھائی فتوا قاضی خان طریقہ محمدیہ تنویر اور ابسار کے حوالے سے وہ نمازی پڑھے جو بندہ ہے اس کے متعلق بتایا تھا کہ لوگوں کو ستاتا ہے تو کیا کرے اس کی کوئی قیمت بتایا تھا یہ بتاؤ یہ محکمے والے لوگوں سے کیا کرتے ہیں ہاں پر اتنا ہے ان سوروں ان سب پگڑی والوں کو نہیں ستاتے ہوں ہلکے خدا کو ستاتے ہیں ان کو اچھا وہ تو حضرت یہاں پر تو نمازی کے بارے میں ہے نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو ظاہری حالت اچھی ہو لیکن پھر لوگوں کو ضرور پہنچاتا ہے تو اس کی کوئی قیمت اور سن لو اس کی اب یہ بتاؤ یہ شریعت کی تباہ کاریاں اس نے کیا یا نہیں اگر رکھے مجاہرین کے اندر تو یہ الیکشن والے سر عام ہیں اور پھر اور سنیے اس لانتی کو اتنا پتا نہیں ہے جال کو پتا نہیں ہے نہیں پتا ہے لیکن جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے سارا یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ تو نیچری لا دین سیاست والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا فراڈ چکر بازی ہٹا کے اتنا لوگوں میں مشہور ہے ان میں بھی کہ یہاں سیاست ہے اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ایسے ہر کام کو جائز سمجھتے ہیں وہ ہر ظلم زیادتی کرتے ہیں حتیٰ کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی کا ووٹوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر تو اس کو مطلب یہ نکلا کہ اگر ان کو مجاہری یہ تو ہے ہی خود زندیق پہلے نمبر پر اس لانتی سے کچھ مرتد اور زندگی کی کوئی قیمت ہوتی ہے وہ ہر بھی کفار جو ہما وقت اسلام کے خلاف جنگ میں مصروف ہے کتنے سامانیہ اسلام مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں یہ انگریزی حکومتوں والے انگریز حکومت کے اقوام متحدہ کے کار رکن ہیں اور اقوام متحدہ پر پانچوں ویٹو پاور ہیں پانچ ویٹو پاور جو ہے وہ پانچوں کافر ہیں اور ویٹو پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف سی بات ہے تمہیں ہماری ماننی پڑے گی ہم تمہاری نہیں مانیں گے یہ مطلب ہے ویٹو پاور کا وہ پانچوں کافر ہیں یہ لانتی ان کافروں کے تابے دار فرما بردار پابند اور کہتے ہیں کہ ان کس اقوام متحدہ کے منشور دستور کے علاوہ سب دہشت گردی ہے سب فساد ہے سب دنگا ہے سب ظلم ہے ختم کرنا پڑ ہے یہ ہے وہ ہے ان کتوں سے پوچھ تیرا جو باپ ہے وہ تو ہر چیز ظاہر کر رہا ہے ہمیں ہمیں اس بات کا دکھ نہیں لگے گا کہ تو نے ان کو اپنا بڑا مانا ان کی اتباع کر رہا سب تم مان لے جیسے ہے ہم تمہیں کہتے ہیں تم تمہارا ٹولہ ہی ان کی اولاد ہے ہم کب منع کرتے ہیں کب غصہ کھاتے ہیں لیکن یہ دین کے ساتھ دگا بازی جو کی ہے نا یہ نہیں چلنے دیں گے یہ کہنا کہ ان کے خلاف بولنا بھی بتائیں کتے اور سنیے میں اور سنیے بلکہ میں ایک بات یہاں سے سنا دیتا ہوں سنا دوں چوتھی جلد یہاں پر شامی کی ہوگی چوتھی جلد بولو یہ حضرت جی تعزیر کا باب ہے تعزیر کا کون سا تعزیر المقابر یہ دیکھو یہ تو کتے کیا کہتے ہیں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں فقہ کے ہمارے یہ متن ہے متن کی بات سب طرف ہوتی ہے ہر متن میں ہوتی ہے شاید کیوں متن خالی ہو آپ فرماتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کن کا قتل جائز ہوتا ہے لوگوں پر بھی لوگوں کو کرنا جائز ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت دو اور ایسے لوگوں کو وہ قتل کر دے تو اسلام کی حکومت تحقیق چھان بین کر کے اس کو سزا نہیں دے گی قتل ان کے اندر آپ بتا رہے ہیں المقابر جی؟ المقابل بزر مقابر مقابر غالب کسی سے زبردستی آ کر غلبے اس کو مقابرہ کہتے ہیں مقابرہ کی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے ہیں مقابر بھی ظلم سمجھ نہیں آ رہی آ, لوگوں کو اس میں ڈکیٹی کہتے ہیں لیکن یہ ڈکیٹی نہیں ہے کتا کتا اترت راہ راہ دن وہ ہے جو راستے پر لوگوں کا مال چھینے اب بولو برو اب سمجھ آئیے یہ الگ الگ الگ چیزیں وہ ہمارے عرف میں تو ڈکیت ہی کہتے ہیں نا میں فکا کی اس طرح کی بات کر رہا ہوں ان مقابل بھی ظلم بخود بہت راہ زن طریق راستے کو کرے کتھا کرنے والا راستہ راستہ مارنے والا کیا مطلب روک کر کھڑا ہو گیا خبردار ادھر رکھو اور جائے پھر جانے دیں گے یہ یہ کتا اس طریق ان کو کیا کہتا عربی میں صاحب المخص ہو رہا مین کا کشش والا سین صاحب المخص کون ٹیکس خور کیونکہ اسلام میں سب ٹیکس حرام ہے ہر ٹیکس حرام ہے اسلام کتے کا ہاں سور کا لو کھاتا ہے سور کا سور کا لو کھا رہا ہے ٹیکس کو کہاں بیٹھے ہوئے اسلام کے اندر بیت المال بھرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ٹیکس نہیں ہے اب یہی وہ ظالم ہوتا ہے اس کو مکاس کہتے ہیں ٹیکس کو شبرات کو جن کی بخشش ہوتی ہے ان کے اندر یہ نہیں ہوتی اس پاک میں سنا چکا وہ بھی موضوع الگ شبرات کے حوالے سے تو شبرات کی یار شبرات شبرات شبرات پر جو کتاب ہوا لکھا ہوا ہے وہ والا ماں ادنا شروع کی ماں قیمتی چیز ہو اور شرط قیمتی ہو اگلے کی قیمتی سمجھی جاتی ہو اس کو جائے تو درد ہوتا ہو ایسی چیز ادنا چیز ہو جائے لیکن اس کو درد اگر ظلم کرتے ہیں اور ظالم لوگوں کی ایسی چیزیں چھین لیتا ہے جو شخص ایسے سارے کے سارے الدم ہوتا وہ جمی اور کبائر وینا سنیے جمیول کبیر والنادا قاتل کلے و ہو آوینا کن کو کہتے ہیں آوینا وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے کو جا کر جاسوسی کریں لوگوں کے خلاف ان کو بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھو یہ یہ کرتا ہے یہ دین والا یہ کر رہا ہے یہ سوچ رہا ہے فلان کر رہا ہے اچھا یہ جناب یہ اتنا کھا رہے ہیں آپ فلان کرو یہ لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے یہ ہے لو اس طرح ٹیکس لگاؤ تو یہ کرے گا یہ بنا گئے یہ طریقے سارے حکومتوں کو جا کر عوام کی باتیں بتانا تاکہ حکومتیں ان کو ظلم کا نشانہ بنائے ہاں جی اور ان کے مال لوٹے غصب کرے ایسے وانتی کتے جو ہوتے ہیں ان کو نہ کہتے ہیں اب سمجھ آ رہی وہ جتنے بھی ہوں گے سرکاری وہ سب اس کے اندر آ جائے وسعات یہ دیکھو توجہ بھائی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر مسافر ہے اس نے ڈکیٹ کو دیکھا کسی اور کو روک کر کھڑا ہوا ہے کس نے پیچھے سے گولی مار دی اس کو سواب ملے گا چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا یہ ایزا کار مسافرت لہو قتل کیوں لما بھی تکلیف وہ آزاد ہو کما لو پھی دو ماب جمی القبائر آلوا سنو جمی قبائر گناہ کرنے والے المتحدی روحا الغیر ایسے کبیرہ گناہ کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہو جیسے عزت طریقے سے متحدی روحا الغیر فیقون قول و سواد آج سے تفصیل ہے خاص کام پر رکھتا ہے اب سمجھ آ گئی اس کا مطلب ہے وہی تبیرہ والے جو لوگوں کو زیادتی کرتے ہیں اور جو مددگار ہے کوششوں کرتے ہیں توجہ بھائی یشمل و کل من کان ام اللہ کا ساحر جتنے فسادی لوگ ہیں جیسے جادوگر ڈکیٹ چور لوتی لوڈے باز جس کو کہتے ہیں خناک لوگوں کا گلا گھوٹ کر مارنے والا بنا ہوئے جیسے کبھی آپ کو معلوم ہے یہاں پر کبھی ہتھوڑا گروپ آ گیا تھا کبھی کوڑا گروپ کبھی کیڑا گروپ یہ نے بھٹو نے پیدا کیا کوئی جنرل زیا نے پیدا کیا کوئی فلانی حکومت نے پیدا کیا فلان یہ سپا والے جتنے ہیں سپاہی صاحبہ یہ سب لانتی وہی لوگ ہیں اہل فساد اور اہل شر ہیں اب سمجھ آئیے یہ اہل فساد اور اہل شر جماعتیں تنظیمیں جو مسلمانوں کو بندے برواتے ہیں بم پھٹواتے ادھر ادھر ادھر یہاں کیا ہے ممن ولا رولا بغیر قتل کے وہ نہ رکے بعد نہ آئے اس کا قتل مباح ہے عوام کے لیے مباح ہے یار صاحب ہو یہ اسی وجہ سے وہ صاحب قاتل ہو قاتل کو سواب ملے گا کان یہ آمینہ کے متعلق لکھا ہے جمع معینہ و عوان بمانا بل مراد بہی سائی ار الحکام بل افساد ہے ار الحکام ہے آمینہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حاکموں کی طرف بل افساد افساد کے ساتھ کوشش کرنے والا سمجھ نہیں آ رہی یاد آگے اور سنیے وفیر اشارت حکامی سیاست انجمین نصر سویل شیخ علیہ السلام ارقاد الآمینہ و ظالم و فی ایام الفترہ پترا فسادی لوگ یہ ظالم لوگ ایسے اجام الفترا کی مراد ہے جب اسلامی حکومت نہ ہو اب سمجھ آئیے کالا یوبا قتل فکیلا فطرا کالا ذال کا امتنا و ضرورت ولو ردو لہاد لمانو ہو آنو کمانو شاید وسالنا الشیخ ابا شجاع آنو فقالا یباہ قتل یصاب قاتل دکھا ہے بولتے نہیں یار اب بتاؤ یہ بس خلاصہ بیان کر دیا خلاصہ وہی ہے بھائی اردو میں کہہ دیا کہ سواب یہ فسادی لوگ ہیں اعلی شار و فساد ہیں چاہے وہ سرکاری چاہے غیر سرکاری اب ان کا اسلام کی حکومت میں اسلامی نظام میں ان کے متعلق یہ احکام ہیں کہ یہ فساد والے لوگ ہیں وہ تو یار اگر مار دیں ایسے شریف شار اور فساد والے کو ہے تو اسلام کہتا ہے مجرم ہی نہیں بنتے یہ لیے یہ لوگوں کو مارا وہی بات ہے جیسے ایک ہے فصل میں گھس گیا ایک کیا ہے وہ خنزیر ہے اس میں کماد میں پڑا ہوا ہے مارتے اس کو نہیں مارتے جب جانور ایک شار فساد والا ہے اس کو مارنا جائز ہے تو اس لائنوں کو مارنا کیوں نہ جائز ہو لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو مارنے کی ترغیب دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کس ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں کس ملک میں ہیں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہاں میں صرف شریح حکم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت ہے میں صرف اس پر ترتیب کرنا چاہتا ہوں کہ جو لائن کہہ رہا ہے فلاں پولیس فلاں میں فلاں کے بعد کی بات کر دی تو بتو گی بتو گی لین کمال ہے روکتا ہے یہاں پر تو یہ کچھ ہے جب کوئی ڈکیٹ مشہور ہے اس کو ڈکیٹ کہنا ہے تو کوئی قیمت نہیں ہے اچھا اب اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں اور بس ایک دو حدیثیں سنا دیتا ہوں اس کے انجام کی بعض علماء نے فرمایا ہاں یہ یہ ایک بات رہے گی بڑی ضروری ہے یہ طریقہ محمدیہ کے سفر دو نمبر دو سو ترپن سے پیش کرتا ہوں بعض علماء نے فرمایا ہاں یہ یہ ایک بات رہ گئی بڑی ضروری ہے یہ طریقہ محمدیہ کے سفر دو نمبر دو سو ترپن سے پیش کرتا ہوں غیبت تین قسم بن گئی الغیبت والا ان بتکول ہو بتکول اللہ تو اختاب وہ میں نے جو بتایا تھا آگے جا کر حکم بتاؤں گا توجہ بھائی آپ فرما رہے ہیں غیبت کبھی گنا حرام خطی لکھا ہوا حکم یہ ہے شرعی حرام اور قطعی اللہ تعالیٰ فرماتا لا یکتب بہدکم بابا قرآن پاک میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے تفصیل بتا چکا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتن فکرے تم ہو اور ماتا کیا تم مجھے پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ مردے کا جب کوئی مردہ ہو یعنی یہ اور یہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا ہوا کسی سے قیمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت ہے الٹی کا انہوں نے الٹی کی تو کالا شاہ گوشت منہ سے نکلا اور سنو کیونکہ وہ یہ جہان میں کہتا ہوں اس کو دن اگلا جہان ہے یہ رات ہے قیامت کے دن کو دن کہتے ہیں یہ رات ہے یہ رات ہے اس میں حقائق نہیں کھلتے اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کو کھولنے والے تھے آپ نے اپنے موجود کے ساتھ جو صفت تھی اس کو محسوس شکل میں دکھا دیا یہ دیکھ حالانکہ وہ عرض عرض تھی قیامت کے روز حجت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے میں نے تازہ تازہ پڑھایا بھی یہ آداب آداب جو آپ نے بتایا معلمین متعلمین کے ان کے وظائف کے بیان کے ضمن کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ حقیقت نمائی کا جہان ہے وہاں یہاں پر جو صفات ہوں گی جس طرح بندوں کی صفات ہوں گی اسی شکل میں اٹھیں گے بغیرت سور کی شکل میں ہوگا تال بھیڑیے کی شکل میں اٹھے گا ہاں لوگوں کو بھونکنے ٹونکنے والا کتے کی شکل میں ہوگا لوگوں کو مال نقصان کسی طرح نقصان کرنے والے لوگوں کا چوہے کی شکل میں اٹھے گا یہ پہلے پڑھا تھا میں نے شیخ الاسلام زکری انصاری رضی اللہ اپنا شیخ الاسلام بہاؤدین زکریہ ملطانی رحمہ اللہ طور ان کے ان کے حوالے سے یہ تازہ ترین میں نے حجت الاسلام امام غزالی کے حوالے سے پڑھا ہے ان کی کتاب نہیں تھی ان کے ان کے متعلق کتاب تھی اس کے اندر پڑھا تھا سمجھیے بات کی تو یہ حرام قطعی ہے کیا ہے پھر حسنات سے مبارکہ عملتها لئی فی صحیفتی لیست فی صحیف رہی بیک نار اگر انہوں نے نقل کرتی میں نے پیش کر دی کہ امال نامہ قیامت کو ملے گا بندے کو پروردگار کہاں گی جو میں نے کی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ساری تیرے غیبت کی وجہ سے مٹا دی گئی اور مٹا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں کسی وجہ سے ایک بزرگ تھے اللہ کے حسن بصری اللہ تعالیٰ کے مطالب پڑھا ہے میں نے کہ ان کی کسی نے غیبت کی چلا آپ مٹھائی کھجوروں کا ٹوکرا لے گئے اس نے کہا یہ خیر ہے حضرت آپ نے فرمایا یار تو نے غیبت کی اپنی نیکیاں مجھے دی تو میں نے کہا چلو یہ خالی تو نہ رہ جائے نیکیاں تو میرے پاس آ گئی نا تو میں نے کہا چلو تم کھجورا کھا لو تو کھجورا پیش کر دی اس کو یہ اتنا بڑا لانتی گنا ہے غیبت کا اچھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے حدیث مبارکہ توجہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ, یہ حدیث مبارک ہے صحیح یہ صحیح حدیث ہے توجہ بھائی امام مسلم امام احمد کے حوالے سے طریقہ محمدیہ کے اندر ہے لہ لطن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنار فائدہ قوم یا کلون یا کلون الجے قال من هؤلاء یا جبرائیل یا جبریل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی رات آپ نے دیکھا کہ مردار کھا رہے ہیں لوگ کیا کھا رہے ہیں جہنم میں پڑے ہیں جہنم میں پڑے ہیں اور مردار کھا رہے ہیں پوچھا من ہاؤ یا جبریل جبریل یہ کون ہے ارد کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی کر جہنم میں بھی ہے اور کھا کیا رہے ہیں مردار کھا رہے ہیں توجہ ہے نا اچھا ہاں، اچھا عادی مبارکہ جو ہے نا وہ آ گئی اس طرح کی ہاں جی لیکن اب حکم سنیے جو سنانے والی بات ہے سزا تو بہت بڑی آپ دیکھ لی آپ نے جی، آپ نے فرمایا سمعین الغیبت علی ثلاثة اضرب اللہ بلو ان تقتاب و تقول لست اقتاب لینی اذکر ما فیه فهذا کفر ذکره الفقی ابو اللہ تکی سنبیه لینہو استحلال الحرام القطعی فرمایا ایک قسم ہے کہ بندہ غیبت کرے وہ اسی طرح کی جس طرح کی پہلے بتا چکا ہوں جو باہر ہے وہ سور صورت باہر ہے غیبت کرے اور پھر کہے میں نے کون سی غیبت کی ہے یہ سارا عیب اس کے اندر ہے میں نے کون سی جھوٹ والی بات کی یہ کوئی غبت نہیں بنتی فرمایا یہ کفر ہے کیوں کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا اور حرام قطعی کو حلال سمجھنے سے بدلنا مطلب۔ پڑتا دوسرا یہ ہے کہ قیمت معصیت لا تتیم التوبت بتوانہ اللہ بالاستحلال اگر قیمت کی اور اگلے تک پہنچ گئی کہ اس نے میری قیمت کی ہے اب یہ ہے حکم یہ ایسی قسم کی غیبت ہے کہ اس اس کو توبہ ایسے نہیں کر سکے گا غیبت کی اور اگلے تک پہنچ گئی کہ اس نے میری غیبت کی ہے اب یہ ہے حکم یہ ایسی قسم کی غیبت ہے کہ اس اس کو توبہ ایسے نہیں کر سکے گا اس کو جا کر بتانا پڑے گا کہ میں نے غیبت کی ہے خدا را مجھے معاف کرنا اگر معافی نہیں وہاں سے مانگے گا تو معافی نہیں ملے گی جب تک وہ معاف نہ کیونکہ حقوق بعد میں آ جاتا ہے یہ جب ادھر پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو پہنچ گئی سمجھ نہیں آ رہی اب وہاں پر جا کر مجھے معافی مانگنی پڑے گی فی حق کو لگتا ہے ایسا بہاد محمد قول صلی اللہ علیہ وسلم فی گا پیچھے آپ حدیث پاک کی کوشش کی انہوں نے ہاں جی اس کے اندر یہی ہے کہ بھائی جا کر معافی مانگے اور اسی وجہ سے بزرگوں نے اس کو اس طرح کی غیبت کو زنا سے بڑا گنا مانا کیوں مانا یار زنا تو ویسے وقت کرنے سے معافی ہو جائے گی بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا نوز گندہ توبہ کر بات بھائی یہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گنا ہے کہ توبہ اس کو جا کر بتایا کہ نہیں معاف نہیں کریں گے تو معافی ہوگی اچھا اچھا اچھا یہ جو حدیث پاک ہے نا آگے انہوں نے دیا ہوا ہے تبرانی اوسط اور ابن ابھی دنیا کے والے سے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ نے الغیبت اشد من الزنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے سخت ترین اور یہ اسی کو قیلا و کیفا یا رسول اللہ قال الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ بندہ زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے وہ ان صاحب الغیبت لا یغفر حتى یغفر له صاحبه سمجھ نہیں آ رہی غیبت والا اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ جس کی غیبت ہوئی وہ معاف نہ کرے لیکن یہ اسی پر معمول ہے جس وقت کے اگلے کو پتا چل جائے اگر نہیں پتا چل گیا تو پھر خدا سے معافی مانگو بس تیسری قسم یہ ہے وہ علم تبلک فجر والے استقبال والے للہ ہاں اتنا ہے اگر اس تک پہنچی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ارے بھائی پھر یہ ہے کہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے بھی معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ اس کو بخش جس کی میں نے غیبت پھر معافی ہو حاضر تفصیل ہومیاں یہ بھی حدیث پاک کے بنے دنیا کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا ہے ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ تو من تخت ہوں اللہ جس کی تو نے غیبت کی اس کا کفارہ یہی ہے کہ کیا کر بخشش مانگ آگے تفصیل ہو الفقی ابو اللہ بعض کا جی خیال ہے کہ نہیں چاہے پتہ چلے نہ چلے معافی مانگنی پڑے گی بعض کے نزدیک لا مطلع یکفی توبہ والے استغفار یہ تین قول آ گئے اصا اوپر والا قرار دیا گیا ہے اور وہ تفصیل آسن ہے ہاں جی ہمیں بھی یہ سمجھ بات کیا رہی ہے اور سنو آخری بات جس کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اس کا ٹوکنا فرض ہے کیا یہ نہیں ہے کہ شرم کے مارے جتنا شرم کے مارے یار اس کو کیا کہیں لگا ہوا تھا لگا رہا ہے چپ نہ لمن لمن اے بھائی لمن اغتیب عند رجل او بوہتا ان ينصرہ ہوا یہ دکان فرمایا جس کے سامنے غیبت ہوتی ہے کیا کرے اس کی جب بہتان تراشی ہوتی ہے اس پر ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے اس کو روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ماننا اللہ فی دنیا نہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرے گا پیٹ پیچھے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی امداد کرے گا آخرت میں بھی ابو شیخ کے حوالے سے حدیث پاک ہے مانے عندہ اخو المسلم اور نصف رہو ادرک ہو اس موفی دنیا والا آخرا جو شخص جس کے سامنے مسلمان بھائی کی ہمت ہوتی ہے اس کی مدد نہیں کرتا روکتا نہیں ہے اس کو اگلے کو تو فرمایا اس کا گناہ دنیا آخرت میں اس کو ملے گا دنیا پھر اس طرح کی اور بھی آدیش مبارکہ ہیں انہیں پر میں اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالی سے تہ دل سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں اسلامت سے اور اس طرح کی ہر مضموم صفت سے ہمیں نجات ہمیں پناہ بخش الحمد للہ